نے ہم سے جنگ کا تاوان بھی وصول کیا پیسے بھی وصول کیے پروردگار رحیم و کریم ہے ان کو بھی ایک بات یاد دلوائی گئی کہ اگر تم اب بھی باز آ جاؤ گے اور تمہارے دل میں خیر ہوگا تو جو تم سے لیا جا رہا ہے اس سے تم کو کئی کئی گنا زیادہ ملے گا تم یہ نہ سمجھو کہ یہ تم سے کوئی جرمانہ لیا جا رہا ہے اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو یوں سمجھو کہ اسلامی مملکت کے لیے یہ تمہاری طرف سے ایک چندہ خیر ہے جو تمہارے کھاتے میں جمع ہو رہا ہے اور تم کو دنیا میں اس سے بہتر ملے گا بشرطے کہ تم باز آ جاؤ یا یوہن نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل آ فرما دیجئے لمن فی ایدیکم من الاسرا اس شخص سے جو آپ کے ہاتھ میں ہے قیدیوں میں سے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا اگر جانے گا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر خیر کو یعنی اگر تمہارے دل کے اندر خیر ہوگی جس کا ظہور فرمائے گا پروردگار یوتیکم خیغم مما اخذ منکم تو دے گا پروردگار تم کو خیرم بہتر مما اس سے اخذ منکم جو تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو دے گا تم کو اس سے بہتر ملے گا ویغفر لکم اور تم کو بخش بھی دیا جائے گا تمہارے یہ جرم معاف ہوں گے یہ شدید ترین گناہ معاف ہوگا کہ تم اس کے پیمبر سے لڑنے کے لیے آئے واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اس موقع پر حضرت عبدال حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ روایت بھی ذہن میں رہے تو آیت کا پس منظر اور پیش منظر دونوں ذہن میں آتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ پر بھی جرمانہ ہوا انہوں نے عرض کیا بھتیجے آپ تو جانتے ہی ہیں میں غریب ہوں میرے پاس کہاں ہے کچھ اور ابو جہل جیل مجھے مجبور کر کے لایا ہے آپ نے فرمایا کہ آپ نے نکلتے ہوئے اپنی بیوی ام جمیل کو جو دیا تھا وہ آپ بھول گئے ہو اور جو فلاں جگہ اس نے رکھا ہے یہ بات حضرت عباس کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا وہ پہلے بھی جانتے تھے کہ میرے بھتیجے پر اللہ وہی نازل کرتا ہے وہی کے ذریعے سے آپ کو بتایا جاتا ہے وہ سمجھ گئے کہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو اس کی خبر دے دی ہے دے دیا یہ لیکن دل میں وہ بات رہی کہ میں تو خیر خواہ ضرور تھا بنو ہاشم کے ساتھ شہب ابی طالب میں گرفتار بھی رہا جب آپ مدینہ تشریف لائے تو ایمان والوں کے سوا اس راز سے کوئی اگر واقف تھا تو حضرت عباس واقف تھے مدینہ والوں کو بھی آپ نے کہا کہ تم بہت سخت فیصلہ کر رہے ہو سوچ کر کرو کیا فیصلہ کر رہے ہو اس وجہ سے ان کے دل میں یہ بات آتی تھی پلٹ پلٹ کر کے کہ مجھ سے جرمانہ لیا گیا ہے مجھ سے جرمانہ لیا گیا ہے اگر تمہارے دل میں خیر ہوگا تو اللہ تم کو اس سے بہتر دے گا حالات بدلے حضرت عباس کو اللہ نے ایمان نصیب کیا انہوں نے ایمان کا اظہار بھی کیا اعلان بھی فرمایا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ایک موڑ پر بیت المال میں اللہ نے بہت سارا مال بھیجا حضرت عباس آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو بھی دیا گیا انہوں نے عرض کیا میں کتنا لو فرمایا جتنا ضرورت ہے اتنا لے لو ان کو مال سے تھوڑی محبت تھی چادر بچھائی اور اس میں ڈالنا شروع کیا گچڑی باندھی کوشش کی اٹھانے کی اٹھا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی بھتیجے ذرا اس گٹری کو میرے اوپر رکھ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا جب اتنا اٹھایا نہیں جاتا چچا تو اس میں بھرتے کیوں ہو مگر چاچے بھی چاچا ہی تھا چھوڑا نہیں اس میں سے کچھ بھی گھٹنا نیچے رکھا اور بیٹھ کر کے پہلے گٹھڑی اپنے اوپر لا دی اور اس کے بعد گھٹنا اور ہاتھوں کا زور دے کر سہارا دے کر کے کھڑے ہو گئے اللہ نے بہتر دیا اس سے وہیوری تو خیال اور اگر وہ آپ کے ساتھ خیانت کرنا چاہیں گے کہ آپ نے اتنا بہترین سلوک کیا اور وہ مکہ جائیں اور پلٹ کر کے دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آئیں چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے فقد خان اللہ من قبل تو آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے وہ تو خیانت کر چکے ہیں غداری کر چکے ہیں اللہ کے ساتھ اس سے پہلے اسی کے سزا میں تو مِنْهُمْ ان میں سے کچھ کو ممکن بنا دیا قیدی بنا دیا واللہ علیم حکیم اللہ جاننے والا اللہ حکمت والا ہے آگے ایمان والوں کو کچھ مزید تعلیم دی جا رہی ہے آئندہ کے لیے کہ ایمان والوں کے آپس میں کیسے تعلقات ہونے چاہیے اس وقت میں دو قسم کے لوگ ہیں مدینہ میں ایک تو وہ ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں مکہ سے ان کو مہاجر کہتے ہیں اور دوسرے مدینہ کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کے در کھول دیے ان کے لیے اور ان کی معاونت کی ان کو اپنے یہاں پناہ دی ان کو انصار کہتے تھے اور اس کے علاوہ دور پار کے وہ لوگ ہیں جو ایمان قبول کرتے ہیں اور مکہ میں بھی کچھ لوگ ہیں کچھ تو ہجرت کر رہے ہیں مگر کچھ حالات کے آگے مجبور ہیں اور ہجرت نہیں کر پا رہے ہیں ان میں سے کچھ کو واجبی مجبوری ہے اور کچھ کو اتنی مجبوری نہیں ہے لیکن طبیعت کی کمزوری ان کو مجبوری سمجھ رہی ہے ان الدین آ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ حاضر اور جنہوں نے ہجرت کی وہ جاہ اور جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ذریعے سے وہ اور اپنے جانوں کے ذریعے سے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں والذین آووا اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی ان کو وہ نس ٹھکانہ دیا ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی ان کو وہ اور ان کی مدد کی اُلَائِكَ بَعْضُهُمْ مَوْلِيَاءُ اباغ وَنَصَرُوا اور جنہوں نے مدد کی ان کی مدد کے بجائے یہ بھی کہہ سکتے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی اُلَائِكَ بَعْضُهُمْ مَوْلِيَاءُ اباغ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کے دوست ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے وارث بھی بن جائیں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ بنوایا ایک دوسرے کا بھائی بنوایا یہ ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں ایک دوسرے کے کام بنانے والے اور ایک دوسرے کے وارث بھی والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے ولم یہاجروا مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی مالکم نہیں ہے تمہارے لیے من ولایتہم ان کی وراثت میں سے من شئی کچھ بھی حتی یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اسلام نے اس طرح دنیا کو دو حصوں میں بانٹا ایک دار الاسلام اور ایک دار الحرب ایک وہ حصہ جس پر مکمل طور پر اسلام کا نفاذ ہو گیا دوسرا وہ حصہ جس کے ساتھ مسلمانوں کی گھمسان کی جنگ جاری ہے گھمسان کی جنگ میں اگر اس علاقے میں کوئی آدمی ایمان لائے گا تو اس کے رشتہ دار اگر دار الاسلام میں ہوں گے دار الاسلام والوں کو ان کی وراثت نہیں ملے گی حتیٰ یوہا یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اور دار الاسلام والوں کی وراثت ان کو بھی نہیں ملے گی حتیٰ جرو یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آئیں لیکن دنیا کے بدلتے ہوئے نقشے میں آج اس پیمانے پر آپ کسی علاقے کو پورے طور پر نہیں ناپ سکتے ہیں کہ یعنی پورے طور پر پوری کی پوری تاریخ دار الحرب کی ایک علاقے پر ثابت ہو جائے اور دار الاسلام کی ایک علاقے پر ثابت ہو جائیں اور پھر ہم کہیں کہ یہاں والے لوگ وہاں کے وارث نہیں اور وہاں کے لوگ یہاں کے وارث نہیں کسی جگہ پر فٹ نہیں آتی اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو جہاں بھی ہوں گے اگر ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوں گے تو ان کو وراثت میں حصہ ملے گا جو دار الحرب کے اندر رہ گئے ان کی وراثت میں حصہ تو نہیں ملا لیکن اگر وہ ایمان والوں سے مدد مانگیں تو ایمان والے کیا کریں ان کی مدد کریں کہ نہ کریں دار الحرب میں ہیں ہیں ہجرت کر کے نہیں آئے ہیں وہ انسطان منسرو اور اگر وہ تم سے مدد مانگے فی الدین دین کے بارے میں آپس میں گھر کے جھگڑے ہو گئے زمین کے جھگڑے ہو گئے جائیداد کے جھگڑے ہو گئے اور پھر مسلمانوں کو کہیں کہ ہماری مدد کے لیے آ جاؤ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے دین کا جھگڑا ہو بنیاد دین ہو فعلیکم النصر تو اے مسلمانوں تم پر ان کی مدد کرنا فرض ہے لیکن ایسے موقع پر بھی قرآن پاک نے انسانیت کو کیا اصول دیے فرمایا وہ لوگ جو دار الحرب میں رہتے ہیں دار القفر میں رہتے ہیں غیر اسلامی مملکت میں رہتے ہیں اگر وہ تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا فرض ہے لیکن اگر وہ ایسا ملک ہے کہ جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو چکا ہے تو جب تک معاہدہ برقرار رہے گا تب تک تم ان مسلمانوں کی مدد بھی نہیں کر سکتے اوپر سے معاہدہ برقرار رہے اور نیچے نیچے آپ یہ سوچ کر کے ہمارے بھائی ہیں ان کی مدد کرتے رہے جائز نہیں اگر بھائی ہیں تو معاہدہ توڑ دو اور پھر اعلان جنگ کرو اور پھر ان کی مدد کرو علی قوم مگر ایسے لوگوں کے خلاف مدد کرنے کی اجازت نہیں بینکم و بینہم بین کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو چکا ہو واللہ بما تعملون بصیر اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے والذین کفروا بعضهم مولیاء بعض تو جو لوگ دار الحرب میں ہیں وہ ایمان لائے تو تب بھی یہاں کے لوگ ان کے وارث نہیں اور وہ ان کے وارث نہیں تو پھر وہاں کون وارث ہوگا والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا جو کافر ہوئے بعضهم مولیاء بعض وہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اور غیر ایمان والا اپنے وارث اور ایمان والا اپنے یہاں کو وارث ہوگا اگر یہ قانون اور یہ ضابطہ تم نہیں مانو گے اللہ تف ہو اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض تو زمین میں فتنہ ہو جائے گا زمین کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا زمین میں آزمائش کڑی ہو جائے گی وہ فساد کبیر اور بہت بڑا بگاڑ ہو جائے گا کیا بگاڑ ہوگا اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ غیر ایمان والوں کی جائیداد ان میں ایمان لانے والے کو ملے گی تو یہ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرے گا ڈرتا رہے گا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو بڈھے کی جائیداد نہیں مجھے ملے گی اور اس طریقے سے اس کا ایمان ہمیشہ خطرے میں رہے گا اور اگر اس کو کہا جائے کہ یہ جائیداد ملے گی اور وہ دار اسلام میں بھی آ گیا تو پلٹ پلٹ کر کے پھر تعلقات جوڑتا رہے گا جس کی وجہ سے اس کا ایمان خطرے میں رہے گا یہ دوسرے فتنے کی شکل بنے گی بس بہتر طریقہ یہ ہے ایمان والا ایمان والے کی جائیداد کا وارث غیر ایمان والا غیر ایمان والے کی جائیداد کا وارث جو مسلمان ہو گیا اس کو پچھلے گھر سے جائیداد نہیں اور جو یہاں سے کوئی مرتد ہو کر کے چلا گیا اس کو یہاں سے جائیداد نہیں ملے گی والذین آمنوا اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے وہ اور جنہوں نے ہجرت کی وہ اور جنہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں والذین آووا اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا ونصروا اور جنہوں نے مدد کی اولئک هم المؤمنون حقا یہ سب کے سب پکے مومن ہیں لہم مغفرت و رزق کریم ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے عزت والی روزی ہے وہ لوگ جو ایمان لائے مگر اس زمانے میں جبکہ ہجرت ضروری تھی ہجرت نہیں کر سکے ان کے ایمان کا اظہار نہیں ہوا لیکن جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور جنہوں نے مدینہ کے اندر اپنے گھروں کے اندر ان کو ٹھکانہ دیا یہ سب کے سب مؤمنون حق کا پکے مومن ہیں لہم مغفرتن ان کے لیے بخشش کا اعلان ہے ورث کریم اور عزت والی روزی ہے اللہ کے ہاں مہاجرین بھی پکے مومن اور انصار بھی پکے مومن اب اگر نوز باللہ ان میں سے کوئی کسی کو کہے کہ یہ مومن نہیں تو لا شک فی کفری فوا کافر حقا جب اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ اللہ قوم المومنون حقا یہ پکے مومن ہیں اور کوئی کہے کہ نہیں یہ کافر ہیں تو فولہ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا لَا شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا لذینہ آمانو اور وہ لوگ جو ایمان لائے من بعد اس کے بعد ایمان لائیں گے وہ اور ہجرت کریں گے وہ اور جہاد کریں گے محاکم وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں فولا جہاد کریں گے تمہارے ساتھ مل کر فولا کا تو وہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں تمہارے ساتھی ہیں آج تک جو ہجرت کر چکے وہ بھی اور آج کے بعد جو ہجرت کریں گے وہ بھی اور تمہارے ساتھ مل کر کے جہاد کریں گے قیامت تک کے لوگ اس میں شامل ہو گئے مِنْكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے ایمان والوں یہ بھی تم میں سے ہی ہیں اوپر بتایا تھا کہ ایمان والا جب ہجرت کرتا اور پھر دوسری جگہ آ کر کے کوئی اس کا بھائی بنتا ہے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں ایک دوسرے کے وارث بھی بنیں گے لیکن آخری ضابطہ بتایا جا رہا ہے کہ جب رشتہ دار آ جائیں اور دونوں اپنے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں تو پھر وراثت رشتہ دار کو ملے گی محض دوستی کی وجہ سے وراثت نہیں ملے گی اور ہم پانچویں پارے میں پڑھ چکے کہ جن کے ساتھ دوستی لگی ہوئی ہو ان کو اپنی زندگی میں جو دینا چاہتے ہو دے دو یا کچھ وسیعت کر کے چلے جو وراثت بہرحال دوستی کی وجہ سے نہیں ملے گی وَأُولَا الْأَرْحَامِ اور رشتے والے بعضهم اولا ببعض ان میں سے بعض اولا ببعض بعض کے زیادہ قریب ہے بعض کا زیادہ مستحق ہے فی کتاب اللہ اللہ کی لکھائی کے مطابق ان کو جائیداد میں حصہ ملے گا ان اللہ بکل شین علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے سورہ انفال مکمل ہوئی اور تھوڑا وقت بھی اس میں زیادہ لگ گیا اب سورت پاک کا خلاصہ کیا ہے وہ خود پلٹ کر کے دیکھ لیجئے غنیمت کے بیان سے بات شروع ہوئی اس کے بعد غزوہ بدر کے ابتدائی حالات کے اوپر تبصرہ ہوا دوسرا رکو پورا غزوہ بدر کے بارے میں اور اس میں اللہ کے راستے میں ڈر جانے کی ترغیب نازل ہوئی تیسرے رکو کے اندر ایمان والوں کو بتایا گیا کہ وہ صفات ہمیشہ اپنے اندر زندہ رکھنا جن کی وجہ سے غزوہ بدر میں تمہیں فتح نصیب ہوئی تھی اور چوتھے رکو کے اندر بتایا گیا غزوہ بدر سے پہلے تمہاری حالت کیسی کمزور تھی مکہ کے اندر لیکن اللہ نے تمہاری مدد فرمائی اور پھر پانچویں رکوع کے اندر غنیمت کا مسئلہ دوبارہ کھول کر بیان کیا گیا کہ غنیمت کس کو کتنی ملے گی اور جنگ کا نقشہ پیش کر کے بتایا گیا کہ یہ جنگ زبردستی طور پر کرائی گئی تاکہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے اس کے اگلے رکوع کے اندر ایمان والوں کو سمجھایا گیا کہ تم اپنے اندر یہ صفتیں برقرار رکھنا لیکن جو تمہارے دشمنوں کی خصلتیں ہیں ان میں سے کوئی خصلت اپنے طرف نہیں آنے دینا اور پھر وہ لوگ جو گھر بیٹھے تبصرہ کرتے ہیں کہ مسلمان کیا بیوقوف بن گئے ہیں چند لوگ ٹکرا گئے اتنی بڑی جماعت سے اتنی بڑی طاقت سے ان میں سے تو کوئی زندہ نہیں آئے گا ان کے خیالات کے اوپر تبصرہ کیا گیا ان کی بے وقوفی کو بیان کیا گیا اس سے اگلے رکوع کے اندر ایمان والوں کو ہر وقت میں اس کی تیار اس کے لیے تیار رہنے کی دعوت دی گئی اور تیاری کا حکم دیا گیا تاکہ دنیا کا امن برقرار رہے تم بھی تیار رہو وہ بھی گھبرا جائیں اور کوئی تم پر حملہ نہ کرے اور تم تو کسی پر حملہ کرتے نہیں ہو پھر اس سے اگلے رکوع کے اندر ایمان والوں کو ابھارا گیا اور ابھارتے ہوئے اس کے لیے بتایا گیا کہ تمہاری کتنی تعداد ہوگی اللہ اتنی بڑی تعداد کے اوپر تم کو غالب کر دے گا شرط یہ ہے کہ تم پختہ ایمان والے رہیں اور پھر غزوہ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ بیان کیا گیا اور آخر میں مہاجرین و انصار کے آپس کے تعلقات کو بیان کیا گیا اب شروع ہوتی ہے التوبہ اور سورہ برات سورہ توبہ اور سورہ برات سورہ توبہ کے اندر کیا مضمون آ رہا ہے سورہ توبہ کے اندر سب سے پہلا مضمون ہے کہ مشرقین عرب سے برات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کوئی لین دین نہیں چار مہینے تمہیں سوچنے کے لیے دیے جا رہے ہیں چار مہینے تک جو ایمان قبول کرنا چاہتا ہے ایمان قبول کرنا چاہے جو یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے وہ بھاگ جائے چار مہینے کے بعد اعلان جنگ ہے پھر کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا نہ کسی سے جزیہ لیا جائے گا بلکہ صرف یا ایمان قبول کرو یا جزیرت العرب کو خالی کر دو چلے جاؤ یہاں سے اس کے فوراً بعد ایمان والوں کو ایسے لوگوں کو چونکہ ان کو جزیرت العرب سے نکالنا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ٹکرا جانے کی اہمیت بتائی گئی اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے کچھ آزار تھے اور کچھ اشکالات تھے اس کا جواب دیا گیا پھر ایمان والوں کو سخت ترغیب دی گئی کہ اللہ کے دین قبول کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نہ جان تمہاری نہ مال تمہارا نہ رشتہ دار کسی چیز کو اللہ کے دین کے مقابل نہ آنے دو پھر غزوہ احد کو بیان کر کے یہ بتایا گیا کہ بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے اگر ذرا سا بھی تمہیں اپنی طاقت پر بھروسہ ہو گیا اپنے مال پر بھروسہ ہو گیا بلکہ خیال بھی اس طرف چلا گیا تو اس کے اوپر پکڑ ہو جائے گی یہاں یہ بیان مکمل ہوا مشرقین کے ساتھ اس کے بعد ایمان والوں کو بتایا گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث کسی ایک علاقے کے لیے کسی ایک خاندان کے لیے کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں آپ کی ایک بحثت خصوصی ہے جو خاص طور سے عربوں کے لیے ہے لیکن ایک بحثت عمومی ہے جو پوری دنیا کے لیے ہے لہذا تم نے صرف عربوں سے نہیں ٹکرانا بلکہ پوری دنیا سے ٹکرانا ہے ان کو اللہ کا پیام پہنچانا ہے اور اس دور کی سب سے بڑی طاقت تھی عیسائیوں کی تمہیں ان کے ساتھ بھی ٹکرانا ہے اور پھر اس کی کچھ ترغیب دی گئی اور ترغیب کے بعد پھر یا قیل لکم یہاں سے براہ راست وہ میدان بتایا گیا جہاں ان کے ساتھ ٹکرانا ہے وہ اس وقت کی رومن امپائر جو دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی طاقتور حکومت تھی سب سے بڑی طاقتور چونکہ اس کے مقابلے میں ایرانی حکومت تھی وہ ایرانیوں کو شکست دے چکے تھے غزوہ بدر کے موقع پر اب پوری دنیا دار پوری دنیا کے اکیلے تھانے دار بنے ہوئے تھے ان کے ساتھ ٹکرانے کے لیے کہا اور غزوہ تبوک کا تفصیلی تذکرہ فرمایا اس پر تبصرہ فرمایا اگرچہ غزوہ پیش نہیں آیا لیکن ایمان والوں کو ایسے زبردست طریقے سے ترغیب دی گئی کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے اور یہ نو ہجری کی بات تھی اس لیے یہ ثابت بھی کرنا تھا کہ وہ طبقہ جس کی قرآن کی چھاؤں میں تربیت ہوئی ہے پرورش ہوئی ہے جن کو قرآن کی چھاؤں کے میں اخلاق سے منور کیا گیا ہے وہ کیسا طبقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر باسٹھ سال ہوئی چاہتی ہے اور گرمی کا موسم ہے اور یہ طبقہ صحابہ کرام کا کئی قسم کے حالات میں گرا ہوا ہے مگر ساڑھے نو سو کلو میٹر دور جا کر کہا گیا کہ تم نے رومی حکومت کا مقابلہ کرنا ہے تبوک کے میدان میں سب کے سب چل پڑے یہ دکھایا کہ اب یہ طبقہ تیار ہو گیا اب یہ طبقہ انسانیت کے لیے کافی ہے مزید کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے یہ غزوہ تبوک کا انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے پھر اس کا تفصیلی تذکرہ ہوگا لیکن پھر واپس پلٹیے کہ ان دونوں صورتوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے جوڑ کیا ہے اتنا جوڑ ہے کہ ایک سو چودہ صورتیں ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی گئی سور برات کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے لکھی کیوں نہیں گئی اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جب قرآن کریم جمع فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پھر مدون فرمایا تو ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی گئی اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہم پر جس طرح اللہ کے حبیب کے طریقے فرض اسی طرح صحابہ کے طریقے فرض اب قیامت تک اس کے شروع میں کوئی نہیں لکھ سکتا بسم اللہ لیکن اس کی حکمت کیا ہے بہت حکمتیں بیان کی گئیں ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ دونوں صورتوں کا مضمون آپس میں اتنا ملتا ہے اتنا ملتا ہے کہ بسم اللہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں گویا کہ دونوں دو صورتیں نہیں ایک ہی صورت ہے ہیں دو صورتیں گویا کہ ایک صورت ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ہی صورت ہے یہ بھی ایک حکمت بیان کی گئی یہ بھی حکمت بیان کی گئی چونکہ اس میں عرب کے مشرقین کو برات کا اعلان کیا گیا اور عربوں کے یہاں طریقہ تھا کہ جب کوئی صلاح کرتے تھے تو اس کے شروع میں اللہ کا نام لکھتے تھے لیکن جب اعلان بیزاری کرتے تھے جب اعلان جنگ تو اس کے شروع میں بسم اللہ یا اللہ کا نام جو بسم اللہ العلی العظیم یا بسم تعالی جو بھی وہ لکھتے تھے وہ نہیں لکھتے تھے اس کے مطابق رکھا گیا اس کو بسم اللہ اللہ کی صفت رحمانیت اور رحمیت کا احساس دلا کر شروع میں ہی بندوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کرنے کا احساس پیدا کرتی ہیں اس صورت میں چونکہ برات کا اعلان ہے اس لیے بسم اللہ کا نہ لکھنا ہی مناسب ہے لیکن قرآن کریم کے سائڈ میں یہ جو لکھا جاتا ہے باللہ من النار وغیرہ وغیرہ یہ اس صورت کے شروع میں پڑھنا بدعت ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے لکھا گیا اور بس کسی ایک نے لکھا اور اس کے بعد یہ سائڈ میں چھاپے پر چھپتا رہتا ہے لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے کہ نہ صحابہ نے لکھوایا نہ تابعین نے لکھوایا نہ طب تابعین نے لکھوایا یہ تو میں نے کہا جذباتی طور پر کہ جڑتے ہیں مضمون مگر کیسے جڑتے ہیں ذرا گہرائی میں اتریے سورہ آراف کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ انبیاء کے مقابلے میں جو کھڑے ہوئے وہ ملیا میٹ ہو گئے تو ہو گئے وہ ملیا میٹ اس سورت کے اندر سورہ انفال میں بتایا گیا کہ آپ کے مقابلے میں جو آئے وہ بدر میں مارے گئے لیکن سورہ برات میں اس مضمون کی تکمیل کی جائے گی کہ ان کو اس طرح کیوں مارا گیا ان کے اوپر پتھر کیوں نہیں گرے اور اس سے پہلے سورہ آراف کے اندر تفصیلی تذکرہ مشرقین کا تھا لیکن مشرقین کے ساتھ ساتھ میں اہل کتاب کا تھا اب تک ایمان والوں کی جتنی لڑائیاں تھیں وہ مشرقین کے ساتھ تھیں اس صورت کے اندر اب کس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے اہل کتاب کے ساتھ بھی لڑائی ہوگی اور بڑی بات غزوہ بدر کو اتنے زوردار طریقے سے بیان کیا گیا کہ یہ حق اور باطل میں امتیاز کا زبردست نشان ہے آج ثابت ہو گیا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے تو جب یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے تو پھر اس کے سمجھنے کے باوجود جو پھر بھی ایمان نہ لائے تو اس کے لیے پھر اعلان جنگ نہ ہو تو اور کیا ہو ان کے لیے اعلان ہے کہ اب حق حق ہو چکا ہے اب تمہیں عرب کی مقدس زمین میں رہنے کی اجازت نہیں ہے اور آپ یہ یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ اس سے پہلے ان قوموں کے اوپر عذاب نازل ہوتا تھا قوم عاد مر گئی قوم سمود مر گئی اور فرعون مر گیا اور اس کی زمین کا وارث کس کو بنایا گیا ثم اورثنا پھر ہم نے وارث بنایا زمین کا اسارقل الارض و الارض ومغاربها اس قوم کو جس کو مشرق و مغرب میں کمزور سمجھا جاتا تھا ہر دور میں نافرمانوں کو مارا گیا ان کی زمین خالی ہوئی اس کا وارث اللہ کے فرما بردار بنے تو عرب کے مشرقین کہاں گئے کہا ان کو مارا نہیں جائے گا اب رحمت للعالمین ہے ان کو ایک موقع اور دیا جائے گا مگر اس زمین کو بھی اب خالی کیا جائے گا جس طرح قوم سمود سے خالی ہوئی قوم عاد سے ہوئی قوم لوت سے ہوئی فرعونیوں سے ہوئی ان سے بھی یہ زمین خالی ہوگی اور اس پر ایمان والوں کو ہی رہنے کا حق ہے کسی دوسرے کو رہنے کا حق نہیں ہے اہل کتاب کا تذکرہ پھر آیا اس موقع پر ان کو چونکہ کتاب دی گئی ہے اور کچھ نہ کچھ ان کا احترام اور عزت ہے اسلام کو اس لیے چلو اتنا ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ جزیہ دے کر کے اس سرزمین پر رہ سکتے ہیں اس کی ایک اور وجہ بھی مشرقین چونکہ آپ کے خاندان کے ہیں آپ کی زبان کے ہیں قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا تیرہ سال تک اور پھر آٹھ سال تک مزید ان کو سمجھایا گیا ان کی زبان میں سمجھایا گیا ان کی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا اب ان کو یہ حق نہیں ہے کہ جو اعلان کر کے اس حق کو نہ مانے یہ بھی مانے کہ حق ہے اور پھر بھی نہ مانے اس کو اس زمین میں رہنے کا حق نہیں نہ جیزیا دے کر رہ سکتا ہے نہ بغیر اس کے رہ سکتا ہے ہاں کتاب والے کو چونکہ اس کی زبان قرآن کی نہیں ہے اور وہ ہیں بھی آپ کے رشتہ دار نہیں دور کے رہنے والے ہیں ان کو بڑے قریب سے اسلام کو دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا اس لیے ان کو ایک اور موقع دے دیا گیا کہ وہ جزیہ دے کر کے رہ سکتے ہیں لیکن آپ نے ایک ارشاد فرمایا تھا یہ بھی ایک موقع وقت تک ان کو اجازت ملے گی جزیرۃ العرب میں اس کے بعد اخرج الیہود من جزیرۃ العرب جزیرت العرب میں سے ان کو یہود و نصارہ کو نکال دینا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں اس پر عمل ہوا کیوں ان کو ایک اور موقع ملا اور سوچو اور سوچو ٹھیک ہے تم عذر کر سکتے ہو ہماری یہ زبان نہیں ہماری زبان میں قرآن نہیں نازل ہوا ہم نے بڑے قریب سے اسلام کو نہیں دیکھا اس لیے ہمیں موقع ملے ان کو ایک اور موقع ملا پھر ان کو نکالا گیا مشرقین کو کیوں نکالا گیا وہاں آ رہا ہے نجس مشرق ناپاک ہیں ہر دور میں مشرقوں سے زمین کو پاک کیا تھا ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں فرمایا ان سے پاک کیا جائے گا ان کو عرب سے نکال کر لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے نکلے بہت کم ہزاروں میں کوئی ہزاروں میں سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں چند لوگ گنے جا سکتے ہیں یہ بھاگ گئے کچھ ایران کی طاقت سے مل گئے اور کچھ روم کی طاقت سے مل گئے اور باقی لوگ سب کے سب کو ایمان نصیب ہو گیا اللہ نے ایمان نصیب کر دیا برات من اللہ رسول من المشرکین برات کا اعلان ہے بری ہونے کا اعلان ہے بیزاری کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان تمام لوگوں کی طرف آحت تم من المشرقین جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا مشرقین سے یہ آئے ذرا سمجھ لیجئے گا مشرقین سے جن سے معاہدہ ہوا تھا سب سے اعلان برات اب کوئی معاہدہ فائدہ نہیں اس پاک زمین کے اندر ناپاکوں کو رہنے کی قطر گنجائش نہیں آپ نے جن قبائل کے ساتھ معاہدے کیے تھے وہ تین طرح کے لوگ تھے ایک تو وہ مکہ کے مشرقین تھے جن کے ساتھ دس سال کے لیے معاہدہ ہوا تھا مگر وہ معاہدے کو توڑ چکے تھے جب یہ صورت نازل ہوئی یہ تو قرآن کا کمال ہے کہ اوپر والی صورت نازل ہوئی سن دو ہجری میں اور یہ صورت نازل ہوئی ہے سن نو ہجری میں لیکن دونوں کا مضمون میں نے کہا اتنا ملتا ہے کہ بیچ میں بسم اللہ کی بھی ضرورت نہیں افلا يتدبرون ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا دیکھو اس قرآن کو اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو کہیں نہ کہیں تو اختلاف ہوتا اس میں کوئی اختلاف نہیں مل رہی آیت آیتوں سے سورت صورتوں سے لیکن جو اس کے نزول کا پس منظر ہے وہ کیا ہے کہ نو ہجری ہے مشرقین سے معاہدہ ہوا کب معاہدہ ہوا آپ حج آپ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے چھ میں مشرقین نے آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روکا وہاں ان کے ساتھ معاہدہ ہوا دس سال تک کے لیے کہ نہ تم ہم پر حملہ کرو گے نہ ہم تم پر حملہ کریں گے مگر دو سال گزرے مکہ کے مشرقین نے معاہدے کو توڑ دیا کیسے توڑا مکہ کے اندر دو خاندان اور تھے جو مکہ کے مشرقین میں شمار نہیں تھے لیکن عام قبائل کو اجازت ملی کہ چاہے تم مکی حکومت سے کے حلیف بن جاؤ چاہے تم مدنی حکومت کے حلیف بن جاؤ ان میں سے بنو بکر مکہ والوں سے مل گئے اور بنو خزاع مدینہ والوں سے مل گئے اس کے باوجود کے دونوں ہیں بنو بکر نے بنو خزاع پر حملہ کر دیا دو سال کے بعد لیکن اس حملہ کرنے کے پیچھے ساری شرارت قریش کی تھی مکہ کے قریش کی انہوں نے ان کو ہتھیار بھی سپلائی کیے چوری چوری اپنے جوان بھی بھیجے اور جب وہ بچارے مارے گئے اور وہ تو بے خوف تھے کہ دس سال تک معاہدہ ہے کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا مارتے مارتے ان کو حرم میں لے آئے انہوں نے کہا حرم حرم حرم تو مکہ کے قریش نے کہا آج کوئی حرم نہیں ہے آج کرو قتل جتنا کس کو کیا جا سکتا ہے بنو خزا جو مشرک تھے انہوں نے یہ بات بڑے دردناک انداز سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی اور آپ کو بہت ہاں، اپنی داستان کو پردرد انداز میں سنایا اپنے قصائد کے ذریعے سے آپ کا دل بنایا اس کے اوپر فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا آپ نے مکہ پر چڑھائی فرمائی اللہ کے حکم کے مطابق مکہ کے مشرقین نے سنا کو بحال کرنے کے لیے کوششیں کی ابو سفیان گئے بڑی کوششیں کی لوگوں نے اس بات کو پھیلایا بھی کہ دیکھو جی قریش کا سردار آ گیا ہے وہ صلاح کرنا چاہتا ہے مسلمان ہی صلاح نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ صلح کس لیے ہے تاکہ پھر صلح ہو جائے اور پھر مظلوموں کو قتل کیا جائے اور دیکھو یہ مظلوم مشرق ہیں کوئی ایمان والے نہیں ہیں ہمارے مذہب کے نہیں ہیں انہی کے مذہب کے ہیں آپ نے صلح کو بحال نہیں فرمایا بہت کوششیں کی واپس چلا گیا اسی طرح ابو سفیان اس کے بعد مدینہ مکہ پر حملہ ہوا ہے لیکن ابھی مکہ میں مشرقین باقی ہیں عرب میں مشرقین باقی ہیں مکہ والوں کے ساتھ جو دس سال کا معاہدہ ہوا تھا وہ ٹوٹ چکا کچھ اور قبائل تھے جن کے ساتھ معاہدہ تھا الا غیر نہایا کوئی مدت متعین نہیں تھی بے مدت کا معاہدہ تھا اس کے بھی سامنے رکھیے گا اور ایک قبیلہ تھا بنو مدلج کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا ایک خاص مدت کا لیکن جب یہ صورت نازل ہوئی رہی تھی سن نو ہجری میں اس وقت میں ان کے معاہدے میں سے صرف نو مہینے باقی رہ گئے تھے جب یہ صورت نازل ہوئی نو میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو ہجری کو حج نہیں فرمایا حالانکہ آپ حج فرما سکتے تھے مکہ پتہ ہو چکا تھا لیکن آپ نے حضرت ابو بکر کو امیر الحاج بنا کر بھیجا اور آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے اعلان سناؤ اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کیونکہ وہ آپ کے رشتے دار تھے اور عرب عام طور پر جو کوئی معاہدہ توڑا جاتا ہے تو اس کا اعلان سمجھتے تھے کہ رشتے دار کریں چونکہ رشتہ دار سے مراد خاندان کے تھے آپ کے بنو ہاشم قبیلے کے تھے انہوں نے بھی اعلان کیا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے صحابہ نے بھی اعلان فرمایا یہ وہ اعلان کی دفعات ہیں برات من اللہ اللہ کی طرف سے برات کا اعلان ہے اور رس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان ہے ان لوگوں کی طرف جن کے ساتھ تم نے عہد کیا تھا مشرقین میں سے لیکن پھر بھی تھوڑا موقع ہے فسیحو فی الارض تو چلو پھرو زمین میں اربع آتاش ہر چار مہینے تک لیکن اس چار مہینے میں یہ نہیں سوچنا کہ ہم کچھ محنت کریں گے ہتھیار جمع کریں گے اور پھر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ جان لو کہ تم نہیں ہو اللہ کو عاجز کرنے والے مسلمانوں سے مقابلہ گویا اللہ کو عاجز کرنے والے ہو کر نہیں اللہ کو عاجز کرنا ہے تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور بھی سنو وہ ان اللہ مفت کافرین اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ نافرمانوں کو ذلیل کرنے والا ہے اگر چار مہینے تک سملتے ہو سمل جاؤ ورنہ اس کے بعد یہ نہیں سوچنا کہ ہم دوبارہ حملہ کر کے مسلمانوں کو ہرا دیں گے وزان اللہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے وہ رسول ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کی طرف سے الناخ لوگوں کی طرف یوم الحج الاکبر بڑے حج کے دن بڑا حج کس کو کہتے ہیں عوام میں یہ اصطلاح عوام میں یہ بات پھیل گئی کہ اگر نو ذی الحجہ کو جس دن حاجی لوگ عرفات میں جاتے ہیں اس دن اگر جمعہ کا دن ہو تو یہ حج اکبر ہوتا ہے لیکن یہ بات عوام میں بہت پہلے پھیلی ہے اور اب بھی ہے شریعت کی اصطلاح میں اسلام کی اصطلاح میں عمرے کو عرب کے لوگ حج اصغر کہتے تھے تو حج کو حج اکبر کہتے ہیں چاہے جمعہ کا دن ہو یا جمعہ کا دن نہ ہو ان اللہ بری من المشرقین اعلان ہے حج اکبر کے دن اللہ تعالیٰ بری ہے مشرقین سے وہ رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہے فین تو اللہ تم او مشرکو اگر تم توبہ کر لو باز آ جاؤ بائیس سال گزر گئے ہیں اگر اب بھی باز آ جاؤ گے فو خیر اللہ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے دروازہ کھلا وہ ان قبل نہیں تم اور اگر تم منہ موڑو گے فالم تو جان لو ان تم خیر مو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے ایمان والوں کو ہرانے کا مطلب نوز باللہ اللہ کو ہرانا ہے کیا تم ہرا سکتے ہو اللہ کو وہ بشیر الدین کف عروب عذاب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نافرمانوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے لیکن یہ وہ طبقہ ہے جس نے معاہدہ توڑ دیا اور جس کے ساتھ معاہدہ ہے مگر مدت متعین نہیں ان کے لیے کتنا اعلان ہوا چار مہینے کا چار مہینے تک معاہدہ ان کے ساتھ رہے گا جن کے ساتھ کوئی مدت طے نہیں تھی وہ بہت قبائل تھے ان میں سے بنو خزا بھی تھے جن کی وجہ سے فتح مکہ کی جنگ ہوئی وہ بھی تھے مگر ایک طبقے کو الگ کیا جا رہا ہے مگر وہ فرقہ وہ طبقہ اللہ وین جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مشرقوں میں سے تم لم کسو پھر انہوں نے کمی نہیں کی تمہارے ساتھ شیئن کسی چیز کی یا نقصان نہیں پہنچایا تم کو کسی قسم کا ولم یظاہروا علیکم اور کسی کی مدد بھی نہیں کی تمہارے خلاف احدن کسی کی بھی مکہ کے مشرقین نے مدد کی بنو بکر کی بنو بکر نے بنو خزاع کو قتل کیا انہوں نے کسی کی مدد نہیں کی اور میں عرض کر چکا کہ یہ کون سا فرقہ ہے بنو مدلج یاد رکھیے کون ہے بنو مدلج اور ان کے ساتھ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں جس دن اعلان ہو رہا تھا تب کتنے وقت باقی رہ گیا تھا نو مہینے فاطم الیہم عہدہم اے مسلمانوں ان کے ساتھ پورا کرو ان کے وعدے کو الا مدتہم ان کی مدت تک نو مہینے تک ان اللہ یحب المدتہم بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے یہ بھی پرہیزگاری ہے کہ چار مہینے کے بعد سب کے ساتھ اعلان جنگ مگر ان کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ پانچ مہینہ اور رہے گا کیا اسلام کا کردار کیا اللہ کے طرف سے بندوں کو ہدایات اللہ اکبر تو ادم اللہ شہر الحرم تو جب گزر جائیں حرمت والے مہینے یہ حرمت والے مہینے کون مراد ہیں اگر آپ کہتے ہو وہ حرمت والے ہیں جو عربوں کے مشہور تھے تو وہ تو ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم تو ذوالحجہ کے اندر تو اعلان ہو رہا ہے تو پھر وہ تو گزر چکے ہیں ان میں سے کچھ حصہ یقینی طور پر اس سے مراد چار مہینے حج کے بعد چار مہینے جب گزر جائیں فصل المشرقین قتل کرو مشرقین کو بہت ہو چکا بائیس سال ایک لمبا عرصہ ان کو موقع دیا گیا قرآن نازل ہوا ان کو کہا اگر شک ہے تو اس کا مقابلہ کرو انہوں نے مانا ہمیں کوئی شک نہیں پھر بھی نہیں مانا ہے سوجہ تم جہاں کہیں تم ان کو پاؤ اور یہ صرف کہاں کے لیے حکم ہے جزیرت العرب کے لیے ہر جگہ کے لیے یہ حکم نہیں ہے یہاں ان کو نہیں رہنے دیا جائے گا کیوں یہ اسلام کا کیپٹل ہے یہ ایک خالص ایسی جگہ ہونی چاہیے جس طرح فوج کا سیکورٹی زون ہوتا ہے اس میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں یہ اسلام کی توحید کا سیکورٹی زون ہے یہاں کسی مشرق کو نہ آنے دیا جائے ورنہ وہ کم وقت کہیں نہ کہیں شرک کے بیج بو دے گا الحرم تو جب گزر جائیں حرمت والے یہ چار مہینے وقت المشرقین قتل کرو مشرقین کو جہاں کہیں تم پاؤ اور پکڑو ان کو وقت رو اور گھیرو ان کو جنگ ہوگی پھر تو سب کچھ ہوگا پکڑیں گے گھیریں گے وق و کل مرست اور بیٹھو تم ان کے لیے کل مرصد ہر ایک مورچے میں ہر ایک گھات میں فَإِن تَابُوا اور اگر چار مہینے کے بعد ڈنڈے کھا کر بھی توبہ کر لیں تو اچھا اب توبہ اب کوئی توبہ شوبہ نہیں فرمایا نہ تب بھی توبہ قبول کرو اللہ اکبر فَإِن تَابُوا بس اگر وہ توبہ قبول کر لے اور نشانی اس کی کیا ہے وہ عقامات اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کے راستے کو چھوڑ دو اب ان کے قتل کے در پہ مت ہو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحیم ہے تم بھی مہربان بن جاؤ تم بھی معاف کرو اگر مار کھا کر بھی کوئی توبہ کرے تو توبہ کرنے دو وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ہو چار مہینے گزر گئے گھمسان کی جنگ لگ گئی اس کے بعد ایک مشرق کہنے لگا اس نے وہ امن کا جھنڈا بلند کیا کہ مجھے کچھ بات آ رہی ہے ذہن میں ابھی اسلام کے بارے میں کچھ اشکال تھا مجھے آپ سے بات کرنی ہے اگر وہ جھنڈا اٹھاتے اور کہے کہ بات کرنی میدان جنگ میں فرمایا بالکل اس کی بات مانی جائے گی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اور اگر ہو کوئی مشرکوں میں سے استجارہ کا جو پناہ لے آپ سے فاجر ہو تو آپ اس کو پناہ دے دیجئے پناہ دینے کا مطلب امن دے دیجئے آؤ بھائی کرو بات کب تک حتی یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ سن لے وہ اللہ کے کلام کو یہی وہ آیت ہے اس کے لیے میں کہتا ہوں بھائی کیسے دعوت دینی چاہیے میں کہتا ہوں اللہ کا کلام سناؤ فذکر بھی قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو انذر بھی قرآن کے ذریعے سے ڈراؤ قرآن کے ذریعے سے آگاہ کرو اور کیسے دعوت دو حتیٰ یسمع کلام اللہ قرآن کے ذریعے سے ان کو دعوت دو اور یہ حتیٰ یسمع کلام اللہ کے تحت تو مفسرین نے بڑے عجیب عجیب واقعات نقل کیے کیا نہ ماننے والوں کو آپ قرآن کی تفسیر کر کے سناؤ گے تو تب بھی ان کو سمجھ میں آئے گا فرمایا تفسیر نہ ہی کرو ان کو تلاوت سنا دو تلاوت کی برکت سے بھی کئی ساروں کے دل ہل جائیں گے ان کو یہاں تک کہ وہ کلام سن لیں تم اب لو ماہ اور جب اس نے کلام سنا تو آپ کا پڑھ کا نا تم اب لو محمانا پھر اس کو واپس پہنچاؤ اس کے امن کی جگہ میں جہاں اس کو کسی کا ڈر اور خوف نہ رہے اس کو کہو کہ اب فیصلہ کرو تمہیں ایمان قبول کرنا ہے کہ جنگ کرنی ہے اس کے بعد وہ کہیں مجھے تو جنگ ہی کرنی ہے پھر جنگ کرو یہ اتنا موقع ان کو کیوں ملا گیا چار مہینے کا موقع الگ ملا جو توبہ کر لے پھر موقع ملا اور جو کہتا ہے نہیں ابھی بھی کچھ میں نے مذاکرہ کرنا ہے کچھ بات کرنی ہے اس کو بھی موقع ملا يَعْلَمُونَ اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں لا نم جو جانتے نہیں ہیں ان کی طرف سے اللہ عذر پیش کر رہا ہے کتنا مہربان مالک ہے اللہ اکبر جن لوگوں نے تیرہ سال مکہ میں ستایا آٹھ سال مدینے پر حملہ کیا نو سال مدینے پر اور دائیں بائیں چڑھائیاں کرتے رہے اور چار مہینے اور مل گئے اس کے بعد بھی فرماتا ہے نہیں ابھی یہ ناواقف لوگ ہیں ناجان جان لوگ ہیں ان کو ابھی اور موقع دو یہاں سے جو آگے کی آیتیں ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی ہیں لیکن ظاہر مضمون یہ بتاتا ہے کہ نہیں یہ اکٹھا ایک ہی خطبہ ہے اس سورت کو دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے جس طرح سورہ بقرہ کو ہم نے دو حصوں میں بانٹا اور سورہ آل عمران کو دو حصوں میں بانٹا اس سورت کو بھی دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے مکمل طور پر کیسے اس کا ابتدائی حصہ ہے جو سن نو ہجری کے اندر مشرقین کی طرف سے اعلان برات ہوا نہیں ہماری طرف سے مشرقین کے لیے اعلان برات ہوا اور اس کے ساتھ جو ملنے جلنے والی باتیں ہیں وہ سب بیان ہوئی اس کے بعد میں غزوہ تبوک کا تذکرہ ہو گیا جو سورت کے ختم تک وہی چلتا جائے گا کیف یکون للمشرکین عہد نرم طبیعتیں ہوتی ہیں کوئی آدمی کہے جی وعدہ کر رکھا آپ کہتے ہیں اور وعدہ کر لو چار مہینے گزرے چلو بڑھا لو جی وعدے کو فرمایا ان باتوں پر بھروسہ نہ کرو مشرق کے عہد کا کوئی اعتبار نہیں دیکھ چکے ہو کس طرح وعدے توڑتے ہیں کس طرح وعدہ خلافی کرتے ہیں کئی فیقون کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے کوئی وعدہ عند اللہ اللہ کے نزدیک رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مگر ہاں وہ مشرک جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس اور یہ کون تھے وہی بنو مدلس اور اس کے علاوہ بنو خزع ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا لیکن یہاں بطور خاص بنو مدرج مراد ہے کیونکہ آگے بمستقم لکم تو جب تک وہ سیدھے رہے تمہارے لیے فقیم لہم تو تم بھی ان کے لیے سیدھے رہو اب نو مہینے باقی ہیں جب تک وہ معاہدے کو نہ توڑیں تم بھی مت توڑو توڑو یحب المتقین بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے اور یہی پرہیزگاری ہے کہ ان کے ساتھ وعدے کو نہ توڑا جائے ان کو چھوڑ کر کے مشرقین کے عہد کا کیا اعتبار ہے جن کو اللہ پر بھروسہ نہیں جن کا اللہ پر ایمان نہیں آخرت پر ایمان نہیں کوئی ڈر اور خوف ہی نہیں تو ان کے عہد کا کیا بھروسہ کئی فوائیاں گھر علیکم کیسے ہو سکتا ہے ان کے عہد کا کوئی بھروسہ دیکھو صورتحال کیا ہے اور کس کوالٹی کے کس اخلاق کے لوگ ہیں وہیں یظہر علیکم اور اگر وہ غلبہ پالے تمہارے اوپر لا یرقبو فیکم الا تو نہیں وہ انتظار کریں کریں گے اور مراد یہاں پر نہیں وہ لحاظ رکھیں گے فیکم تمہارے بارے میں علم یہ اللہ حرف نہیں بلکہ اسم ہے اس کے معنی رشتہ داری نہیں وہ لحاظ رکھیں گے رشتہ داری کا ولا ذمتن اور نہیں وہ لحاظ رکھیں گے کسی عہد معاہدے کا کسی ذمہ داری کا پھر تو ٹوٹ پڑیں گے تمہارے اوپر وہ کہ باتیں بڑی نرم کرتے ہیں یہ چکنی چپڑی باتیں ابو سفیان نے جب ایمان نہیں تھا ان کے پاس تو وہاں بنو خزا کو کس طرح مروایا اور کاٹا اور یہاں کیسے آ کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہائی دی صلاح کی اور پھر حضرت حسن اور حضرت حسین کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے حضرت فاطمہ کے پاس چلے گئے ان کی واسطہ بنا کر کے کہ کسی طرح صلاح کو آگے بڑھایا جائے اور یہی نہیں ہوا تو پھر اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس گئے لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بیٹی ہیں ابو سفیان کی دو مرتبہ ہجرت کر چکی ہیں پہلے حبشہ کی طرف اور اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی اور یہی وہ بیٹی ہیں جن کے لیے ابو جہل کہتا تھا ابو سفیان کو ابو سفیان نے کہا کہ میرے خاندان کا کوئی آدمی کبھی مسلمانوں سے نہیں ملے گا اس نے کہا اپنے گھر کی خبر لے میں کچھ سن رہا ہوں کہ تیری بیٹی بگڑ چکی ہے یہ ہے وہ بیٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جب باپ بیٹی کے گھر میں آیا تو بیٹی نے چارپائی بچھی ہوئی تھی اوپر چادر پڑی ہوئی تھی چادر کھینچ لی ابو سفیان بہت چلاک آدمی انہوں نے کہا کہ چادر میرے لائق نہیں ہے گندی ہے اس لیے اٹھائی گئی دوسری بچھانی ہے کہ یا میں چادر کے لائق نہیں فرمایا ابا جی آپ چادر کے لائق نہیں اس لیے کہ چادر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ابھی آپ شرک پر ہو اور مشرق ناپاک ہے اس لیے اللہ کے حبیب کی چادر پر نہیں بیٹھ سکتا ہے باپ نے کچھ کہا نہیں اندر اندر تو کہا ہوگا کہ کتنے مضبوط سوچ کے لوگ ہیں لیکن ظاہری طور پر کہا کہ لگتا ہے تو بڑی بگڑ گئی ہے بیٹی کو بھی کہا کسی نے ساتھ نہ دیا یردونکم بی افواہہم اسی کو کہا جا رہا ہے وہ خوش کرتے ہیں تم کو اے مسلمانوں اپنے منہ سے ان کی باتوں پر مت جاؤ وہ تابا ہوں اور انکار کرتے ہیں ان کے دل وہ اکثر ہوں اور ان میں سے اکثر تو فرما برداری سے نکلنے والے اور کہا تھا کہ جب مشرق اور کافر کے لیے فاسق کہا جائے تو مراد کیا ہے گھٹیا حرکت کرنے والے اشترو بھی آیا اللہ سمن کلیلا کتنی گھٹیا حرکت کرتے ہیں یہ دیکھو انہوں نے اللہ کی آیتوں کو گھٹیا قیمت میں بیچ ڈالا اس کمینی دنیا کے مقابلے میں بیچ ڈالا ان سے بڑا کوئی فسق ہوگا اس سے بڑا کون سی نافرمانی کا کام ہے لیکن یہ موقع مشکل ہے آیتیں بیچنے کی بات جب بھی قرآن کرتا ہے تو یہود و نصارہ کے لیے کرتا ہے مکہ کے مشرقین کے پاس کون سی آیتیں تھیں جن کو بیچا بعد نے کہا کہ یہاں تذکرہ مشرقین کا نہیں بلکہ یہود و نصارہ کا ہے مگر اوپر سے جو بیان چلا رہا ہے وہ تو مشرقین کا ساتھ دے رہا ہے تو پھر مطلب یہ ہے اکثر انفا ان میں سے اکثر فرما برداری سے نکلنے والے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا اور ان کو قرآن کریم معلوم بھی ہوا اور ان کو سنایا بھی گیا مگر اس کمینی دنیا کے بدلے میں انہوں نے کمینی دنیا لے لی اور قرآن کریم چھوڑ دیا یہ ہے بیچنا فصدوا عن سبیلی تو روکا انہوں نے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے انہوں سا کانو یا ملوم بہت برے ہیں وہ کام جو یہ کرتے ہیں لا یار مؤمن الا ولا ذمہ اور سنو کسی اور کے ساتھ کریں نرمی کریں لیکن مسلمانوں کے لیے اندر سے کتنے جل رہے ہیں کہ جب بھی ان کو غلبہ حاصل ہوگا لا یرقبون نہیں لحاظ کریں گے یہ مومن کے بارے میں علم رشتہ داری کا ولا ذمتا ذمتن اور نہ کسی معاہدے کا نہ ذمہ داری کا وہ لائے المعتدون اور یہ لوگ حدوں کو کراس کرنے والے ہیں یہ بڑی ڈانٹ آئی کہ مشرقین کے معاہدے کا کوئی اعتبار نہیں تو کیا اگر توبہ کریں تو اب توبہ نہیں قبول کی جائے نہیں اب بھی دروازہ کھلا فین تھا ابو پس اگر وہ توبہ کر لیں اور توبہ کی نشانی واقع مسلح اور نماز قائم کریں واطر زکا اور زکات ادا کریں فیقوان تم فدین تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں اللہ اکبر پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ کچھ سینئر ہیں اور کچھ جونیئر ہیں یہ تو کل آئے ہیں ان کی ریگنگ کرو نہ نہ حتم فی الدین پھر تمہارے دین میں بھائی ہیں سب ایک ہی مقام میں کھڑے ہو گئے آج ایمان قبول کریں گے ابو محضورہ اسی دن مکہ کی مسجد حرام کے مؤذن بنا دیے جائیں گے اگلے دن ایمان قبول کیا کتنے سال کے بعد تیرہ سال مکہ والے لگا اور آٹھ سال اور شامل کرو تیرہ اور آٹھ کتنے ہوئے ہیں اکیس سال اکیس سال کے بعد ایمان قبول کیا اسی دن مسجد حرام کو موزن بنا دیا گیا فاخوان حکم تو وہ تمہارے بھائی ہیں ونفصل نفس اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کو یعلمون ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں وہی نقص وہی بَعْدِ دیا اور اگر وہ توڑ دیں ایمانہم اپنی قسموں کو من بعد عہدہم اپنے عہد کرنے کے بعد معاہدہ کریں اب عام مشرکوں کی بات ہے پوری دنیا کے مشرک یہ تو صرف جزیرت العرب میں ان سے معاہدہ نہیں نہ ہو سکتا باقی دنیا میں تو معاہدہ ہوگا اگر ان کے ساتھ معاہدہ ہو اور پھر وہ معاہدہ توڑ دیں اور توڑنے کی نشانی تعانو فی دینکم تمہارے دین میں تانا دینے لگ جائیں اور تانا کے لفظی لفظ نیزہ مارنا نیزہ مارے تمہارے دین میں اور دین میں نیزہ مارنے کا مطلب چھٹے پارے میں گزر چکا تمہاری اذانوں کی مذاق اڑائیں تمہاری نمازوں کی مذاق اڑائیں اور آپ کہیں کہ تمہارے نبی کی مذاق یہ تو وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے یہ تو انسان گھٹیا ترین مقام پر گرا اب وہ اللہ کے حبیب کی مذاق اڑانے لگا ورنہ مکہ کا کافر کیا کوئی یہودی اور عیسائی بھی آپ کی ذاتی زندگی کے اوپر کوئی کیچڑ نہیں اچھال سکتا تھا آپ کی بیویوں کے بارے میں کسی نے کچھ کہا ہو کبھی نہیں یہودیوں نے نہیں مشرقوں نے نہیں مرافقوں نے نہیں کوئی نہیں کہہ سکا زیادہ سے زیادہ حضرت امی عائشہ صدیقہ پر منافقوں نے الزام لگایا لیکن پھر کیسے کھسیانے ہوئے اور کیسے ذلیل و رسوا ہوئے وہ فی دینکم اور وہ تانا لگائیں تمہارے دین میں فقاتلوا لوائت الکفر اب کیا کریں پوری دنیا کے مشرکوں کی نسل ختم کریں بچوں کو قتل کریں سب کو ماریں فرمایا نا نا سب لوگ نہیں جنگ کرتے سارے لوگ شریف ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے رہ کے جنگ کے ڈورے ہلاتے رہتے ہیں ایسے وقت میں فقات امت الکفر القفر تو تم کفر کے لیڈروں کے ساتھ جنگ کرو کفر کے اماموں کے ساتھ جنگ کرو جو ان کے بڑے بڑے کھڑپے ہیں جنہوں متقبر جو اپنی کرسی کے لیے دوسروں کو برگلاتے ہیں ان کو مارو ان نہ اس لیے یہ ایسے لوگ ہیں ان کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں کوئی قسم نہیں ان کے لیے لعلہم ینتہون اللہ اکبر مارنا کیوں ہے ان کو شاید کے بعد آ جائیں وہ جملہ بار بار دیر میں آتا ہے کھائیں گے کھوسلے تو شاید آ جائیں گے بعض کچھ جوتے کھائیں گے بعض آ جائیں گے لعلہم ینتہون شاید کے بعد آ جائیں ان یہ جو انداز ہے نا قرآن پاک کو ایمان والوں کو ابھارنے کا اسی کو دیکھ کر بعض رات نے کہا کہ یہ فتح مکہ کے موقع کی آیتیں ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں اب پورے عرب کے ساتھ جنگ کرنی ہے ان کو جزیرت العرب سے نکالنا ہے تو اس کے لیے ویسی ترغیب کی ضرورت ہے اللہ تاطر کیا تم جنگ نہیں کرو گے قومن ایسے لوگوں سے نہ کسو ایمان جنہوں نے توڑ دیا اپنے معاہدے کو وَهَمُّوا ہمخراج الرسول اور انہوں نے ارادہ کیا تھا رسول کے نکالنے کا پختہ ارادہ کیا تھا ارادہ نکالنے کا نہیں تھا ارادہ قتل کرنے کا تھا عرض کر چکا میں لیکن وہ ارادہ قتل ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا ذریعہ بنا وَهُمْ ہم أَوَّلَ اُم اول اور وہ چھیڑ چکے ہیں جنگ کو تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ بدعو وہ شروع کر چکے ہیں تم تمہارے ساتھ اول مرہ پہلی مرتبہ اے مسلمانوں پھر تم ان سے جنگ نہیں کرتے اتخشو نہ ہوں کیا تمہیں ڈر لگتا ہے ان سے اللہ اکبر حق ان تخشو تو اللہ زیادہ اس کا حقدار ہے کہ تم اللہ کے ساتھ سے ڈرو ان تم مؤمنین اگر تم ہو ایمان والے آ گئی بات وہ کہ جزیرت العرب سے ان کو مار پیٹ کر کے نکالو کچھ کو ایمان نصیب ہوگا اور کچھ رہیں گے یہاں کچھ بھاگ کر کے دوسروں سے جا کر کے مل جائیں گے یہ فرعون کے اوپر آسمانی عذاب عاد کے اوپر آسمانی عذاب سمود کے اوپر آسمانی عذاب تو ان کے اوپر ویسا عذاب کیوں نہیں آیا میں نے کہا اس کا جواب سورہ برات میں آ رہا ہے اور یہ سورہ آراف سے پیدا ہونے والے ذہن کا جواب ہے سورہ آراف کو دیکھا ایک ایمان والے نے پڑھا کہ جتنے جتنے نافرمان اللہ کے نیک بندوں کے مقابلے میں آئے سب ملیا میٹ ہو گئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور آپ کے دشمن کیوں نہیں ملیا اے ایمان والو ان کے ساتھ جنگ کرو یعذبہم اللہ اللہ ان کو عذاب دے گا بیائی دیکم تمہارے ہاتھوں سے اب نہ آسمان سے بجلیاں گریں گی نہ آسمان سے وہ چیخیں آئیں گی نہ زمین میں زلزلہ ہوگا اب تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا ملے گی یہ ترتیب کیوں بدلی کہ ہاتھوں سے سزا دیں اور وہ جو پرانا طریقہ تھا وہ کیوں چھوڑا گیا اس کے فائدے وَيُخْزِهِمْ اللہ ان کو رسوا کرے گا ذلیل کرے گا جب انسان اپنے دشمن کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا تو وہ کتنا ذلیل ہوگا یوں سمجھیں مکہ کے مشرقین تھے اچانک بجلی گرتی اور سب مر جاتے رسوا کہاں ہوتے رسوا تو تب ہوئے کہ جب بلال حبشی جیسے شخص نے جن کو غلام سمجھتے تھے اپنی مجلس میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے انہوں نے امیہ کو قتل کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کس کو قتل کیا ابو جہل کو قتل کیا اس کی گردن کاٹی اور ابو جہل نے آخری وقت میں کیا کہا جب اس کی چھاتی پر چڑھے تو کہنے لگا کون کہا عبداللہ ابن مسعود کہا عبد بدھ ہیں ان کا جاہلیت کے دور کا کوئی نام تھا عبد بدھ بڑی اونچی چوٹی پر چڑھا ہے تم کہتا ہے سردار کے سینے پر چڑھا ہوا ہے بڑی اونچی چوٹی پر چڑھا بکریاں چرانے والے تجھے یہ مرتبہ ملا ہے کہا اللہ نے عطا کیا ہے اس نے کہا کیا ہوا جنگ کا کہا تجھے اور تیری برادری کو خدا نے ذلیل کیا اور اپنے نبی کو عزت عطا فرمائی اس نے کہا کہہ دینا اپنے نبی سے مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے البتہ ایک آخری ریکویسٹ ہے کہ جب گردن کاٹے گا میری تو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سرداروں کی گردن رکھی جائے تو میری ذرا اونچی نظر آئے اللہ اکبر کیسا فرعون تھا اس فرعون کو پانی میں ڈبویا اور اتنا بڑا ظالم فرعون اور اس کو نہیں پانی میں ڈبایا فرمایا وہ پانی میں ڈوبا ڈوبتا ہوا کس نے دیکھا اور اگر دیکھا بھی کسی نے تو اس کو ذلیل کس نے کیا ذلیل تو یہ ہوا اور اس کے پیچھے اس کے خاندان والے بچے انہوں نے جب سنا کہ یوں مارا گیا ہمارا بندہ اس نے تو آخری وقت میں کہا ہائے افسوس پہلے اس کو زخمی کس نے کیا تھا گرایا کس نے تھا مدینہ کے دو چھوٹے جوانوں نے اس نے کہا ہے افسوس مجھے مارنے کے لیے کوئی پہلوان بھی نہیں بچا تھا یہ دیہاتیوں کے دو لڑکے یہ مجھے مار رہے ہیں یہ ہوا دلیل اور رسوا فرمایا یہ تقاضا تھا آپ کی شان کریمی کا آپ کے بلند مرتبے کا کہ آپ کے دشمنوں کو ذلیل بھی کیا جائے وہ عَلَيْهِمْ اور ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری مدد کرے اگر جنگ کے ذریعے ان کو سزا نہ دی جائے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ نہیں ہے تبھی تو پتا چلے گا اور تیسرا فائدہ وہ صُدُورَ بھی سدور اور تاکہ ٹھنڈے ہو جائیں ایمان والے لوگوں کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں جب ایک زمانے تک آدمی مارے کھاتا رہتا ہے کھاتا رہتا ہے نا تو اس میں ایک جنجلاہٹ آتی ہے ٹینشن پیدا ہوتی ہے غصہ آتا ہے اندر اندر وہ کب ختم ہوگا جب اپنی مٹھی چھری سے مقابل کی گردن کاٹے گا دل ٹھنڈا ہو گیا آج دل ٹھنڈا ہے کوئی پریشانی نہیں ویوز ہب غائضہ کلو اور اگر دشمن مر بھی جائے گا فرعون غرق بھی ہو گیا مگر بنی اسرائیل کی وہ کمزور حرکتیں کہاں گئیں ان کے دل کا غصہ کہاں نکلا ویوز ہب اور اس طریقے سے نکالے گا اللہ تعالیٰ غیضلو قُلُوبِهِمْ ان ایمان والوں کے دلوں کے غصے کو یہ کتنے فائدے ہوئے یخزہم ایک علی دو یشفی صدور قوم مومنین تین یذہب غیظ قلوبہم کتنے ہوئے چار فائدے اور ایک فائدہ فرمایا ان کے لیے اور وہی بڑا فائدہ ہے وہ ہے آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا اور اکثر جو اہم بات ہوتی ہے قرآن پاک اس کو آخر میں لا کر نچوڑ کے طور پر پیش کرتا ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ اور اللہ توبہ قبول کرے جس کی چاہے یہ ہے فائدہ فرعون پر عذاب آیا تو اس عذاب کو دیکھ کر مسلمان کتنے ہوئے ایک بھی نہیں ہوئے مرگے مردود سب کے سب کوئی فائدہ ہوا اس عذاب آنے کا یہ جو عذاب کا طریقہ ہے کہ کھونسڑے پڑے تو دو چار کو جوتے پڑتے ہیں باقی کو ایمان نصیب ہوتا ہے کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں آپ انسانوں کو مٹانے کے لیے نہیں آئے ہیں اس طریقے سے فائدہ یہ ہوا کہ ابو جہل مرا اور اس کا بھائی ہشام ابن وہ نہیں حارث ابن ہشام ہشام تو ان کے باپ کا نام ہے حارث ابن ہشام کو ایمان نصیب ہوا ابو جہل مرا اکرمہ کو ایمان نصیب ہوا امیہ مرا حضرت حضرت خالد ولید مرا حضرت خالد کو ایمان نصیب ہوا اور عقبہ ابن معیت مرا اس کی بیٹی حضرت ام کلثوم کو ایمان نصیب ہوا حضرت ولید کو ایمان نصیب ہو گیا اس کے بیٹے کو اللہ اکبر کیسے کیا فائدے ہیں اس کے کتنے لوگ مرے جی ستر لوگ مرے کل اور فرونی کتنے مرے سب کے سب قوم عاد کے کتنے مرے سب قوم سمود کتنے مرے سب رحمت للعالمین ہیں خالی ستر کو کچھ کھونسڑے پڑے باقی کی عقل درست ہو گئی وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ اور اللہ توبہ قبول کرے جس کی چاہے واللہ علیم اللہ جانتا ہے کہ کس چیز کا کیا فائدہ ہے یہ جو اس یہ طریقہ ہے عذاب دینے کا اس کا یہ فائدہ حکیم بڑی حکمت والا ہے ایک فائدہ اور بچا اور وہ ایمان والوں کے اعتبار سے ہے وہ کیا بنی اسرائیل کامیاب ہو گئے اور فرعون کا بیڑا غرق ہوا مگر بنی اسرائیل کی کوئی چھانٹ ہوئی کوئی فائدہ ہوا بنی اسرائیل تو وہی کمزور کے کمزور رہے کہا کہ جو قوم مالکہ سے لڑو انہوں نے کہا تو بھی جا تیرا خدا بھی جا ہم ادھر ہی بیٹھے یہ جو طریقہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے فرمایا جب طوفان چلتا ہے تو خس و خاشاک خاک اور تنکے اور گھاس سب اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے ایسے وقت میں پروردگار چھانٹتا ہے کہ سونا کہاں پر ہے اور جھاڑ جھنکار اور گھاس پھونس اور میل اور کچیل کیا ہے جب اس طرح کی تحریکیں چلتی ہیں تو لوگ کامیابی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں سارے ساتھ جڑ جاتے ہیں مگر جو ایمان والوں کو یہ سخت حکم دیا جاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے پکا کون ہے اور کچا کون ہے ہم حسب تم من تو ترکو کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ظاہر نہیں کیا علم ظہور کے طور پر نہیں جانا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے ولم يتخذوا اور جنہوں نے نہیں بنایا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر ولا رسول اور اس کے رسول کو چھوڑ کر ولا المؤمنین اور ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی کو نہیں بنایا ولی جاتا جگری دوست ولا جو کے معنی گھسنا اور ولیجہ کہتے تھے عرب اس آدمی کو جو کسی دوسرے خاندان کا ہو اور دوسرے خاندان میں گھس گیا ہو تھا کسی اور خاندان کا بن گیا سید اس کو کہتے تھے ولیجہ دوسرے سے گھسا ہوا کسی کو وہ گھسیڑ نہیں بنایا کیا گزیر کا مطلب کہ کسی کو دل میں نہیں گھسنے دیا جب ایمان والے اس طرح ٹکرا جاتے ہیں ابو بکر اپنے بیٹے سے ٹکرائے عمر اپنے بھائی سے ٹکرا گئے علی اپنے بھائی سے ٹکرا گئے اور حضرت حضیفہ اپنے باپ قطبہ سے ٹکرائے تب پتہ چلا کہ دل میں اللہ کی محبت ہے کسی اور کی محبت نہیں ہے کوئی کچھ بیٹے اپنی ماں سے ٹکرا گئے اللہ اکبر تب پتہ چلا من دون اللہ نہیں بنایا انہوں نے اللہ کی سوا اور اس کے رسول کے اور ایمان والوں کی ولی جتن کسی کو جگری دوست واللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالی خبر رکھنے والا بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو مشرقین نے کہا جی بڑی ڈانٹ دی آپ نے بڑی ڈانٹ پلائی ہم کو کچھ نیک کام تو ہم بھی کرتے ہیں آخر کچھ نیکیاں تو ہماری بھی شمار کرو کیا کرتے ہو کہنے لگے دیکھو مسجد آباد کرتے جھاڑو لگاتے ہیں خانہ کعبہ میں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں یہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں ہم فرمایا کس نے تم کو یہ ٹھیکیداری دی کس نے تم کو کہا مسجدیں بناؤ مسجدیں اللہ کی ہیں وہ بنائے جو اللہ کا بندہ پہلے بنے جو اللہ کا بندہ نہ بنے اس کو کیا حق ہے اللہ کی مسجد بنانے کا انما یامر مساجد اللہ بے شک آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو من آمن باللہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر واقع مد اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں ولم یخش الا اللہ اور نہیں ڈرتے ہیں وہ کسی سے سوائے اللہ کے ان لوگوں کو حق ہے کہ یہ مسجد آباد کریں کسی سے نہیں ڈرتے مسجد کے آباد کرنے میں اللہ سے ڈرنے کا کیا مسئلہ ہے یہ بڑے راز کی بات ہے گہرائی میں اتر جائیں گے آپ جب اس پہ سوچیں گے کہ جس کو اللہ کا خوف نہیں وہ مسجد کیسے آباد کر سکتا ہے رہے مشرق کان للمشرکین مشرقین پیچھے کے مضمون پر واپس آئیے نہیں ہے کسی مشرق کے یہ حق یعمرو مساجد اللہ کہ وہ آباد کرے اللہ کی مسجدوں کو شاہدین علی انفسہم اس حال میں کہ وہ گواہی دینے والے ہیں اپنی ذات کے خلاف بالکفر کفر کے بارے میں اولئک کا حد یہ وہ لوگ ہیں ان کے سارے اعمال برباد ہو چکے ہیں جو اللہ کو نہیں مانا اس کی توحید کو نہیں مانا اس کے حبیب کو نہیں مانا اس کی کتاب کو نہیں مانا تو مسجدوں میں جھاڑو لگانے سے کیا مل جائے گا وہ فناری ہوں خالدون اور وہ ہمیشہ ہمیش آگ میں رہنے والے ہیں تو مسجدیں کون آباد کر سکتے ہیں میں نے اس کو پہلے پڑھا یہ ہیں لوگ جن کو حق ہے مسجد آباد کرنے کا کون بے شک مسجد وہ آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجد جو اللہ کو پر ایمان لائے آخرت کے دن پر ایمان لائے جنہوں نے نماز کو قائم کیا جنہوں نے زکوٰۃ کو ادا کیا جو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں مسجد کو آباد کرتے ہیں خرچہ ہوتا ہے کسی سے نہیں ڈرتے اللہ سے ڈرتے ہیں مسجد کو آباد کرتے ہیں پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں کسی سے نہیں ڈرتے اللہ سے ڈرتے ہیں فاصلہ اولا کنو من المحتین تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہو جائیں ہدایت پانے والوں میں سے انہوں نے کہا کہ اور بھی تو کچھ کام کرتے ہیں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ تو دیکھو ایک شخص اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے و مال کی قربانی دیتا ہے اور ایک آدمی گھر بیٹھا صرف مسجد میں جھاڑو لگا دیتا ہے خانہ کعبہ میں حاجیوں کو پانی پلاتا ہے کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے اجعلتم تم الحاج کیا تم نے سمجھا ہے سقایت الحاجی حاجیوں کے پانی پلانے کو اور یہاں زو چھپا ہوا ہے حاجیوں کے پانی پلانے والے کو وعمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو یعنی اس کے کرنے والے کو کمن نامن باللہ اس آدمی کی طرح جو اللہ پر ایمان لایا ایک یہ آدمی جو صرف حاجیوں کو پانی پلا دیتا ہے مسجد میں جھاڑو لگا دیتا ہے آباد کرنے کا مطلب بنانا نہیں بلکہ اس کی دیکھ ریکھ کرنا کمن آمن باللہ اس آدمی کے جیسا جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر لایا اور جس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں لا يستبون عند اللہ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے واللہ لا يحد القوم الظالمین اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو اور ظالم کون لوگ ہیں جو شرک پر قائم ہیں شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے اللہ کے ہاں خلاصہ کیا نکلا الذين امنوا وہ لوگ جو ایمان لائے وہاں جر جنہوں نے ہجرت کی وجاہد اور جنہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں بھی اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسہم اور اپنے جانوں کو لے کر اعظم یہ زیادہ بڑے ہیں عند اللہ درجے کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک یہ ان سے بڑے ہیں کن سے وہ جو خالی جھاڑو لگاتے ہیں یہاں ایک بڑا اشکال پڑا کیا قرآن پاک نے کہا یہ زیادہ بڑے ہیں اس میں تفضیل تو اس کا مطلب جو ایمان نہیں لائے اور خالی مسجدوں کو جھاڑو لگا دیتے ہیں تو وہ بھی کافی درجے والے لوگ ہیں چلو وہ اتنے بڑے نہیں کم ہیں مگر ہیں تو صحیح نہ ایسا نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل فرمائی فرمایا بات چلی تھی مشرقوں کی لیکن آگے بات آ گئی ہے ایمان والوں کے آپس میں مقابلے کی آپس میں کیسے فرمایا حضرت عباس ایمان لائے تو کبھی آپس میں تذکرہ ہوا کہ کس کا درجہ اللہ کے ہاں کتنا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ ایمان لائے اور تم لوگ مدینہ آگے تم نے ہجرت کی مگر تم مکہ میں خانہ کعبہ کو کس کے حوالے کر کے آئے تھے اس کی دیکھ ریکھ تو نہیں کرتا رہا حاجیوں کو تو پانی نہیں پلاتا رہا اللہ نے فرمایا بے شک وہ بھی اچھے کام ہیں اور ایمان کے ساتھ کوئی کام کرتا اچھا ہے مگر یہ وہ مرتبے اور مقام کے لوگ ہیں کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو تین حصوں میں بانٹا ہوا تھا ایک سال حج فرماتے تھے ایک سال ماں کی خدمت کرتے تھے اور ہر موقع پر اللہ کے دین کو پڑھاتے تھے ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد رہتے تھے ایک سال صرف اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے تھے جس سال اللہ کے راستے میں قربانی دے رہے تھے اس سال شاید حرم کے امام نے اس وقت کے وہ بڑے عالم بھی تھے انہوں نے شاید ان کو یاد دلایا کہ آپ حج کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے تو اس کے جواب میں انہوں نے حرم کے امام کو خط لکھا اور وہ قصیدہ ان کی نظم ہے اس میں لکھا تھا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب او حرم میں عبادت کرنے والے اگر تجھے پتہ چل جائے کہ ہماری عبادت کیسی ہے تو تجھے معلوم ہوگا کہ تو عبادت کے ساتھ مذاق کر رہا ہے تو کھیل رہا ہے تو عبادت کہاں کر رہا ہے ان کا نجید کا بھی دونوں ان تبد اگر تیری گردن تیرے آنسو سے تر رہتی ہے تو ہماری گردن تو خون سے تر رہتی ہے تو تیری عبادت اور ہماری عبادت برابر ہو سکتی ہے آزم درا عند اللہ فولائی قوم الفائزون اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے یبشرہم ربہم برحمت منہ خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب برحمت منہ اپنی طرف سے مہربانے کی ورزوان اور اپنی طرف سے رضا مندی کی و جنات اور ایسے باغوں کی لہم فیہا جو انہی کے لئے ہوں گے اور اس میں نعیم مقیم ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی خالدین فیہا ابدا جن باغوں میں یہ ہمیشہ رہیں گے ان اللہ عنده اجر عظیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر ہے یہ دیکھو کیا اجر ملا اللہ کی طرف سے لیکن اس کے لیے فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہونا ایمان والوں کو وہ کیا جس طرح بدر میں اپنے اپنے بھائیوں سے اپنے والدین سے اپنے رشتہ داروں سے ٹکرا گئے تھے اب قیامت تک آنے والے مسلمانوں کان کھول کر سن لو اگر تمہارے نزدیک تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ اور تمہارے بھائی اور تمہارے رشتہ دار وہ کفر کو پسند کرتے ہیں لیکن تم ان کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ظالم ہو تم نے ایمان کو نہیں سمجھا یا یوہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تتخذو مت بناوا باعتم اپنے باپ دادا کو وہ اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو ابا میں ماں بھی آ گئی وہ اخوانکم اور اپنے بھائیوں کا دوست ان استحب القف اگر وہ پسند کریں کفر کو علی ایمان ایمان کے مقابلے میں وہ میں یہ اور جو کوئی دوستی لگائے گا ان سے من تم تم میں سے الظَّالِمُونَ تو یہی لوگ پھر ظالم ہوں گے کہ ایک طرف ایمان کا اعلان کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو کفر کو پسند کرتے ہیں ان کے طریقوں کو پسند کر رہے ہیں ان کے پیچھے چل رہے قل ان کان آباؤکم آپ فرما دیجئے اگر ہوں تمہارے باپ دادا اور ابنا حکم اور تمہارے بیٹے و اخوان حکم اور تمہارے بھائی حکم اور تمہاری بیویاں و عشیرات حکم اور تمہارا خاندان وہ اموان اور وہ مال ایک طرف جس کو تم نے کمایا ہے وہ تجارت اور تمہاری وہ تجارت تخشون کسادہ جس کے مندہ پڑنے کا تم کو ڈر رہتا ہے کساد کے معنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آج کل مارکیٹ بالکل ٹھنڈی ہے مندہ پڑنے کا تم کو ڈر رہتا ہے کہ سستا ہو جائے مال اور یا مال بکے نہ وہ مساکن تر اور تمہارے رہنے کی وہ جگہ تمہارے وہ محل ترگوں نہا جن کو تم پسند کرتے ہو اگر ہی یہ ساری چیزیں کیا ہیں احب الیکم زیادہ پسند ہیں تمہارے نزدیک من اللہ ہی اللہ کے مقابلے میں ایک طرف اللہ کا حکم آیا ایک طرف بیٹا کھڑا ہو گیا ایک طرف اللہ کا حکم آیا وہ رسول ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا مگر مقابلے میں بیوی یا بھائی یا شوہر یا کوئی رشتہ دار یا کوٹھی یا بنگلہ یا مال یا تجارت کھڑی ہو گئی کہ کیا کروں تجارت بھی دیکھنی ہے کیسے نبھاؤں گا فتربصوا تو پھر تم انتظار کرو یاتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ لے آئے اپنے حکم کو اور اللہ کا حکم کیا ہے وہ ابو داؤد شریف کی روایت کو دیکھیے فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم اللہ کے راستے میں قربانیاں دینا چھوڑ دو گے اور تم تجارت کے اور کھیتی کے پیچھے لگ جاؤ گے ہاں؟ اچھا وجہاد وجیحادی ہاں وہ تو خلاصہ ہے اللہ سے زیادہ محبوب ہوں اللہ کے حبیب سے زیادہ محبوب ہوں وجہاد ہی اور سارے کا نچوڑ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے جہاد کرنے سے تم کو زیادہ پسندیدہ ہوں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اللہ کا حکم کیا میں عرض کر رہا تھا ابو داود شریف کی روایت آپ نے فرمایا جب تم اللہ کے راستے میں قربانی دینا چھوڑ دو گے اور تم کھیتی کے پیچھے تجارت کے پیچھے پڑ جاؤ گے اور بینوں کی پونچھ پکڑ لوگے بینوں کی پونچھ پکڑ لوگے کھیتی کے پیچھے لگ جاؤ گے اللہ کے راستے کی قربانیاں چھوڑ دو گے تو پھر انتظار کرو اس ذلت کی اس ذلت کا انتظار کرو جو تمہارے ساتھ چپک جائے گی اور دور نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اس کمزوری کو دور نہ کرو جس کی وجہ سے یہ ذلت تم پر پڑی تھی واللہ لا الح القوم الفاسقین اللہ تعالی رہنمائی نہیں کرتا ہے ہدایت نہیں دیتا ہے فرما برداری سے نکل جانے والے لوگوں کو آگے ایمان والوں کو ایک زبردست عدل سکھایا جا رہا ہے جو ترغیب دینی تھی وہ ترغیب ہو چکی اب مشرقین عرب کے لیے معاملہ پورا ہو چکا آخر میں وہ آیت آ رہی ہے جس میں کیوں مشرقین سے ٹکرانے کے لیے کہا گیا ہے وہ اس کی حکمت بیان کی جائے گی لیکن بیچ میں ایک ادب سکھایا جا رہا ہے وہ کیا جنگ میں دو ہی چیزوں کی سب سے زیادہ ترغیب دی گئی ہے بلکہ میں کہوں کہ اسلام میں دو چیزوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے قرآن میں اسی کو سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہوگا ایک اللہ کے راستے میں نکل کر کے ڈٹ جا قربان آ جانا کوئی اللہ کے دین میں آ گیا کو آدمی بڑا لیک بن گیا نمازی بن گیا داڑھی رکھ لی ٹوپی رکھ لی پگڑی پہن لی اور جناب بالکل اب تو بس سجدہ ہی سجدہ یہ کمال نہیں ہے کمال دیکھو کہ ڈٹ کے دکھاتا ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں کہ آج آیا اور کل گیا اور کچھ دن کے بعد ایسا نظر آیا جیسے گدے کے سر سے سینگ کہ دوبارہ آئی نہیں ایسے ہی کوئی اس نے ایمان قبول کیا اور پھر دیکھا کہ کچھ دن یہاں جھٹکے لگے واپس پلٹا یہ کوئی کمال نہیں کمال ہے یہاں ڈھٹ جانا صبر صبر صبر اس کا تو آپ نے پیچھے بار بار سن لیا کتنی ترغیب دی گئی دوسری چیز ہے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور اسی سے صبر نصیب ہوتا ہے اسی سے صبر نصیب ہوتا ہے کس کو کہتے ہیں بھروسہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھ کو اس پر زیادہ یقین ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں کہ جو تیرے پاس ہے آپ کے پاس ایک لاکھ روپے ہیں اور آپ مطمئن ہیں کہ کوئی پریشانی پیش آئی تو کوئی بات نہیں لاکھ روپے ہیں نمٹ لوں گا پریشانی سے اس کے مقابلے میں زیادہ بھروسہ ہو جائے کہ میرے پاس کچھ نہیں جیب بھی خالی ہاتھ بھی خالی ہیں اور دل میں ہے دل میں ہے غنا دل میں اللہ کی غنا ہے اللہ کی طرف توجہ ہے اللہ کا توقل ہے کچھ نہیں ہے لیکن اتنا یقین ہے کہ جتنا لاکھ روپے والے کو نہیں ہے اس کا مطلب اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کتنا ضروری ہے یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ اسباب جمع کرنا بھی ضروری آئی لہم سطح تمام اسباب جتنے کر سکتے ہیں لیکن اسباب کی طرف ایک نگاہ نہ دیکھنا یہ ایمان کا تقاضا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے اندر تین سو تیرہ کو لے کر گئے مقابلے میں ایک ہزار سے اللہ نے کامیابی دی عہد میں سات سو کو لے کر گئے مقابلے میں تین ہزار تھا اللہ نے کامیابی دی خندق کے اندر بہت تھوڑے مقابلے میں پورا عرب اللہ نے کامیابی دی آج ایک عجیب نقشہ آپ دیکھیں گے اللہ کی ذات پر توکل کا کیا مقام اور کیا مرتبہ اللہ کے ہاں مکہ فتح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن مکہ میں قیام فرمایا دائیں بائیں کے دیہاتوں کے لوگوں کو بھی پتا چلا کہ مکہ فتح ہو چکا ہے مکہ سے صرف پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر طائف اور مکہ کے بیچ میں طائف سے نزدیک اور مکہ سے ذرا دور حوازن اور تطیف نام کے قبیلے رہتے ہیں حنین اس جگہ کا نام ہے بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں انہوں نے کہا عجیب بات ہے مکہ والوں نے سرنڈر کر لیا گئے مکہ والے اصل میں شہری تھے بودے نکلے لڑ نہیں سکے کمزور تھے نازک مزاج تھے لڑ نہیں سکے مسلمانوں کا ہم سے پالا پڑا ہوتا پتا چلتا یہ جوشیلی تقریریں ہوئی تو تیار ہو گئے کہنے لگے چلو چڑھائی کرو مکہ پہ مسلمانوں کا چڑھائی کرو لشکر تیار ہوا چار ہزار جنگجو تیار ہو گئے اور ان کا کمانڈر طے ہوا ایک جوان مالک ابن بغیر لیکن جوان آدمی تھا انہوں نے کہا ایک بڈھے کو بھی ساتھ رکھتے ہیں ایک سو بیس سال عمر ہے ایک بڈھے کی ان کا پرانا جنگجو رہ چکا ہے مگر آنکھوں سے بےچارا نابینا ہو گیا اس کا نام دریج ابن سما دریج ابن سما اس کو بھی ساتھ لے لیا مالک نے حکم دیا کہ بیوی بچے اور مال مویشی مال دولت سونا چاندی جتنا کچھ ہے ساتھ لے کر کے چلو فائدہ کیا ہوگا کہا یہ فائدہ ہوگا کہ ان چیزوں کی لالچ ہوتی ہے آدمی پلٹتا ہے تو جب ساری چیزیں ساتھ ہوگی تو آدمی بے جگری سے لڑے گا ماں کی عزت کے لیے بیٹی کی عزت کے لیے بیوی کی عزت کے لیے مال کی حفاظت کے لیے جان توڑ حملہ کرے گا پہنچے ایک میدان میں ادھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے فکر نہیں بیٹھے آپ بھی حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں آپ کو بھی اطلاع مل گئی آپ کے ساتھ دس ہزار صحابہ آئے ہیں مدینہ سے اور ایک ہزار لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور کچھ نے ابھی کلمہ نہیں بھی پڑا مگر مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے اور کل ملا کر کے بارہ ہزار ہو گئے آپ نے کچھ مزید ہتھیار ادھار کے طور پر بھی یہاں سے لیے ہیں آریت کے طور پر بھی لیے آپ بھی بڑھنے لگ گئے ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ مسلمان بڑھ رہے ہیں ایک مقام پر پہنچے تو دریج ابن سما نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے انہوں نے کہا یہ فنا وادی ہے کہا یہ بہت مناسب ہے جنگ کے لیے یہیں رک جاؤ اس کو اٹھائے اٹھائے لے کر چلتے تھے نابینا تھا بیچارہ بیمار بھی تھا اس نے کچھ شور سنا بکریوں کی میں میں اور گایوں کی, کی آوازیں اور دوسری آوازیں اور بچوں کے رونے کی اس نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے لوگوں نے کہا کہ یہ ہم سب کو ساتھ لے کر کے آئے کہا فائدہ کیا ہوگا کہا بے جگری سے لڑیں گے اس نے کہا جب قوم کے قوم اکھڑ جاتے ہیں اس کے بعد پھر کسی لالچ میں جمتے نہیں ہیں اور یہ سب لوگ گرفتار ہو جائیں گے یہ کیا بے وقوفی کی تم نے لیکن وہ جوان آدمی تو اس نے کہا میں نہیں مانتا بڈھا سٹیا گیا ہے اس کی طرف دھیان دیتے ہو ایک بیوقوف آدمی ہے سچا گیا بزدری کی باتیں کرتا ہے یہ لوگ یہاں خیمہ زن ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے آئے لیکن کچھ چھوٹی عمر کے صحابہ کچھ نئے نئے مسلمان ہونے والے صحابہ اچانک انہوں نے اپنے لشکر کو جو دیکھا بارہ ہزار تو ان کو اپنی تعداد پر نظر چلی گئی انہوں نے کہا کہ ہر مرتبہ ہم آتے تھے تو مشرق مقابلے میں ہوتے تھے چار چار گنا تین تین گنا تو ہمیں ڈر ہوتا ہماری تعداد تھوڑی ہے آج ہم ہیں تین گنا وہ ہیں چار ہزار ہم ہیں بارہ ہزار آج پتہ چلے گا کس کا نام جنگ ہے آج تو ہم ان کی چٹنی بنا کر کے رکھ دیں گے لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور صحابہ جن کو تیار کیا گیا انسانیت کی امامت کے لیے جو ان کو معیار ایمان بنایا جانا ہے ان کی زبان سے ان کے منہ سے یہ بات نکلے اللہ کو پسند نہیں آئی جنگ کا نقشہ پلٹ گیا کیا نقشہ ہوا میں نے تھوڑا سا سنایا تھا ایک دن یہ بڑے جنگجو لوگ تھے حوازن اور ثقیف کے لوگ یہ پہاڑوں میں چھپ گئے انہوں نے تھوڑے سے لوگ رکھے آگے مقابلے کے لیے ادھر سے چڑھ کر کے اوپر جانا تھا آگے میدان تھا ہماری ڈھوکے سمجھ لیجئے اور جو چڑھ کے اس طرح اوپر گئے تو انہوں نے لوگ اپنے پہاڑوں میں چھپائے ہوئے تھے صحابہ جیسے اوپر چڑھنے لگے انہوں نے اتنی اندھا گند بارش برسائی زبردست بارش تیروں کی کہ بھگدڑ مچ گئی فوج میں اور جب ایک مرتبہ بھگدڑ مچ جاتی ہے پھر کسی کو نہیں پتا چلتا ہے کہ کون کدھر جا رہا ہے یہاں تک کہ یہ بارہ ہزار کا لشکر بکھر گیا اور پیچھے ہٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے لوگ رہے کئی روایتیں ہیں لیکن بہرحال بالکل تھوڑے لوگ رہ گئے بارہ ہزار کے مقابلے میں بالکل تھوڑے لوگ رہ گئے لیکن آپ نے جب اس منظر کو دیکھا تو میں پانچویں پارے میں عرض کر چکا کہ آپ نے پھر اس آیت پر عمل کیا کہ آپ کنی طرح اللہ کے راستے میں قربانیاں دیجئے آپ سفید خچر پر سوار تھے اور خچر کی مہار پکڑی ہوئی تھی ابو سفیان لیکن ابو سفیان ابن حرب نہیں جو مشہور ہیں یہ ابو سفیان ابن حارث ہیں آپ کے چچیرے بھائی ہیں انہوں نے مہار پکڑی ہوئی تھی یہ بھی قریب میں ایمان لائے تھے اور نیچے اترے اور آپ نے تلوار گھمائی اور آپ نے فرمایا تانا نبی اللہ انا ابن عبد المطلب میں عبد المطلب کے خاندان کا ہوں میں ایسا نبی ہوں جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا میں تنہ تنہا تمہارے لیے کافی ہوں اترو میدان میں مگر یہ حیرت ناک بات ہے کہ چار ہزار کا لشکر کیوں نہیں اترا میدان میں اور یہ تھوڑی دیر رہا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آواز لگائی الیہ عباد اللہ انا رسول اللہ اللہ کے بندو ادھر آؤ میں اللہ کا رسول یہاں موجود ہوں اور پھر حضرت عباس سعود الجہوری بلند آواز والے تھے ان سے کہا آواز لگائیے کہاں گئے وہ ببول کے وہ کیکر کے درخت کے نیچے بیت کرنے والے بیت رضوان والے کہاں گئے بدر والے انہوں نے جو آواز لگائی تو لوگ کیسے پلٹے بخاری شریف میں ہے جیسے جانور آواز لگاتا ہے اور اس کے بچے دوڑتے ہیں اس طرح صحابہ دوڑ کر کے آئے یہ جو اب گھمسان کی جنگ ہوئی مگر وہ جو بیوی بچے لے کر آئے تھے وہ میدان میں تھے سب گرفتار ہو گئے جو جوان تھے وہ بھی بہت گرفتار ہوئے باقی بھاگ گئے جو زریج ابن سما بڈھے نے کہا تھا ایک سو بیس سالہ بوڑھے کے تجربے کا اب ہوا کیا نقصان گرفتار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن انتظار فرمایا کہ یہ لوگ آ جائیں کسی بات کے اوپر معافی تلافی ہو جائیں ان کا مال بھی ان کو دے دیا جائے اور جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ بھی چھوڑ دیے جائیں بیوی بچے زیادہ گرفتار ہوئے تھے مگر یہ آئے نہیں جب آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا قائد کی جانب آگے جا کر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا وہاں یہ لوگ آئے اور وہاں حضرت سعدیہ حلیمہ کو بھی لے کر کے آئے حضرت شیمہ کو بھی لے کر کے آئے اور انہوں نے واسطے دیے رشتہ داری کے اور اس کے کہ آپ ہمارے یہاں دودھ پی چکے ہیں اور وغیرہ وغیرہ آپ معاف کر دیجئے چھوڑ دیجئے آپ نے فرمایا جو میرے پاس اور میرے خاندان کے پاس ہے وہ میں نے سب چھوڑ دیا تمہیں اور جو دوسرے لوگوں کے پاس بھی تمہارے بندے گرفتار ہیں سب آزاد کرا دوں گا لیکن مال تو میں تقسیم کر چکا ہوں بہت چیزیں غنیمت میں ان کی گرفتار ہو گئیں چار ہزار بیڑ بکریاں چوبیس ہزار اونٹ اور سونے اور چاندی کے تو ڈھیر اب قرآن پاک سنیے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ یقیناً اللہ نے مدد فرمائی تمہاری بہت سارے مواقع میں بہت سارے میدانوں میں و یوم اور خاص طور سے حنین کے دن میں اضافہ جب کہ تم کو بلی لگی تھی کثرتکم اپنی کثرت اچھی لگی تھی فلن تغنی عنکم شیئا تو نہیں نفع دیا اس کثرت نے تم کو کچھ بھی و ضاقت علیکم الارض اور تنگ ہو گئی تمہارے اوپر زمین بما رحبت کشادہ ہونے کے باوجود بام مستیا تم مول تم مدبرین پھر تم پلٹے پیش دکھا کر کے پھر کیا ہوا تم انزل اللہ پھر اتارا پروردگار نے سکینت ہوا اپنے سکون کو کیوں اس لیے کہ صحابہ تھے وہ تو ذرا سا ایک جھٹکا لگانا تھا احساس ہو گیا توبہ کی بس معافی ہو گئی اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہو گئی اللہ رسول اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر المؤمنین اور ایمان والوں پر اور اتارے اللہ نے وہ لشکر لم رہا جو تم نے نہیں دیکھے تھے فرشتوں کے لشکر اتر کر آگے کفر ہوں اور اللہ نے سزا دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا وذالک جزاء الکافرین اور یہی سزا ہے کافروں کی نافرمانی مسلمانوں کے تم میں تو پھر اللہ نے توبہ قبول فرمائی کا اس کے بعد جس کی چاہیے توجہ فرمائی جس پر چاہیے کس کی توجہ فرمائی کس کی توبہ قبول فرمائی یہ سارے بنو تکیف اور بنو حوازن کو اللہ نے ایمان نصیب کر دیا اور انہی کے خاندان میں سے محمد بن قاسم اتکی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے ہندوستان میں اسلام کو پہنچایا سب کی توبہ قبول ہو گئی اللہ اکبر واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا انما المشرکون نجس وہ جو ذہنوں میں پیدا ہونے والی بات تھی اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے کیا بات پیدا ہو رہی تھی کہ بڑی سختی کیری مشرقین کے ساتھ کہ آپ اگر کوئی صلاح کر کے رہے اس کی بھی اجازت نہیں جزیرت العرب میں باہر جا کے رہ سکتا ہے اور مارو اور اور پکڑو اور گھیرو اور گرفتار کرو یہ سخت قسم کے حکم کیوں دیے گئے فرمایا اس لیے کہ ان کو اکیس سال نہیں بائیس سال تک سمجھایا گیا ہے اور جو نہیں سمجھے تو اس کا مطلب وہ ناپاک ہے یا لوگوں جو ایمان لائے ان مل مشرق نہ جسن بے شک مشرق ناپاک ہیں نہ نجس جس کے لفظی مانا گند ہے گند ہے وہ تو گند تو نہیں کہا جا سکتا یہ کہا جا سکتا ان کے ساتھ ناپاکی ہے بعض نکازو نجسن لیکن زیادہ تر مفسرین نے کہا مبالغہ ہے یوں کہا گیا یہ گند کے ڈھیر ہیں حالانکہ گند کے ڈھیر نہیں مبالغہ یہ گند ہیں اور جسم کے گندے نہیں ہیں یہ عقیدے کے گندے ہیں جسم کے گندے ہوتے ہیں تو پھر ان کا ہاتھ کا پکا ہوا کھانا حرام ہوتا ہے حرام نہیں حلال اور ان کا جھوٹا حرام ہوتا ہے جھوٹا حرام نہیں بالکل حلال ہاں اللہ یہ کہ کسی نے جھٹکا کھایا ہو یا شراب پیا ہو بالکل حلال یہاں تک کہ وہ پانی میں ایسے نگل جائیں وغیرہ وغیرہ اگر کوئی ظاہری گندگی نہ ہو تو جسم گندہ نہیں ہے گندگی کس کی عقیدے کی گندگی ہے شرک کی گندگی ہے جو سات سمندر سے دھوئی جائے زبان تو تب بھی پاک نہیں ہوتی فلا يقرب المسجد الحرام تو چاہیے کہ وہ قریب نہ لگے مسجد حرام کے بہ ہاضا اس سال کے بعد اور میں نے اسی کو کہا تھا نہیں ابھی نہیں کہا کہ یہ پیشن گوئی بھی ہے نہیں عرض کیا تھا پیچھے ایک مقام پر یہ حکم بھی ہے اور پیشن گوئی بھی ہے حکم تو یہ ہے کہ اے مسلمانوں اب جزیر العرب سے ان کو نکالو حرم میں کہیں نظر نہیں آنے چاہیے اور پیشن گوئی یہ ہے کہ اب قیامت تک کوئی مشرق یا نظر نہیں آئے گا یہاں تک کہ جب دجال اکبر آئے گا تو وہ بھی مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا انما المشرکون نجس مشرق ناپاک لیکن اس پر ایک زبردست ہلچل مچ گئی کیا مکہ کے مشرقین نے سوچا کہ ہمارا جتنا کاروبار ہے ساری معیشت ہماری کھڑی ہوئی ہے حاجیوں کے اوپر لوگ حج کرنے آتے ہیں تو ان سے ہم کاروبار کرتے ہیں اب جو اعلان ہو گیا کہ آئندہ کوئی مشرق حج نہیں کر سکتا اور وہ جو نو ہجری کو اعلان ہو رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت تحریک فرما رہے تھے اس میں کیا فرماتے ہیں الا حج سنو الا لا حج مشرق کوئی مشرق حج نہیں کرتا کر سکے گا آئندہ سال کسی کو ننگا ہو کر طواف کرنے کی اجازت نہیں تو انہوں نے کہا کہ جب مشرق حج نہیں کر سکیں گے تو پھر معیشت کیسے قائم رہے گی تجارت کس کے ساتھ ہوگی کاروبار کس کے ساتھ ہوگا گزارا کیسے ہوگا اللہ نے جواب دیا اللہ اکبر آپ کہیں گے حج مشرقین کرتے تھے جی جی مشرقین ہی تو کرتے تھے اس زمانے میں مسلمان کتنے تھے مسلمان بھی تھے مگر کتنے تھے مسلمان وہ کسی ان سے کیا تجارت ہو سکتی تھی باہر کے لوگ آتے تھے ان سے تجارت ہوتی تھی وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً اور اگر تم کو ڈر ہو جائے عائلتاً غریب ہونے کا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ تو اللہ تعالیٰ تم کو غنی کر دے گا من فضلی اپنے فضل سے انشاء اگر وہ چاہے گا اللہ اکبر اور اسی آیت کا آپ مظہر اور اسی آیت کی پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے ساڑھے چودہ سو سال سے دیکھ رہے ہیں کہ مکہ المکرمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے غنی کیا ہوا ہے لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ سیٹ پڑا سوتا رہتا ہے جیسا اٹھتا ہے اور اس کے تکیے کے نیچے لاکھوں کا چیک ہوتا ہے یہ ان کے بڑوں نے اس وقت میں صبر کیا اللہ نے اس کا سلا دیا ان اللہ علیم حکیم بے شک اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے وہ جانتا ہے چند دن کی بات ہے مشرق ختم ہو جائیں گے صرف ایمان والے رہیں گے ساری دنیا سے اتنے ایمان والے آئیں گے کہ تم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہو جس سال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اس سال سب سے زیادہ لوگ آئے جتنے کے لوگوں کے تصور میں نہیں تھے اتنے آئے مگر کتنے تھے بعد نے کہا کہ ایک لاکھ تھے بعد نے کہا ایک لاکھ چوبیس ہزار بعد نے ایک لاکھ چالیس ہزار مگر چلو ڈیڑھ لاکھ بھی مان لے اتنے ہی تھے تو یہ چالیس اور ساٹھ لاکھ کا کوئی تصور کر سکتا تھا اس کے باوجود کے کوٹا فکس بس اتنے ہی جا سکتے اس سے زیادہ نہیں ان اللہ علیم الحکیم بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے اس روح کی اس رکو کی بلکہ اس مضمون کی تکمیل ہو رہی ہے مگر ساتھ میں آئندہ مضمون کی تمہید بھی ہے اب تک جنگ کن کے ساتھ تھی مشرقین کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ بھی براہ راست کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی بس تھوڑا بہت ان کے قلعوں کو گھیرا گیا مدینہ میں اور وہ چھوڑ چھوڑ کر کے بھاگتے رہے یا مرتے رہے اپنے ہی وعدہ خلافی اور اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ورنہ ان کے ساتھ کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی جنگ جتنی ہوئی وہ مشرقین کے ساتھ ہوئی اب ایک اور حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب پاس میں بیٹھے ہیں سود خار ان سے بھی نمٹیے گا اور یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ صورت کے اندر حکم تھا مشرقین سے جنگ کرنے کا اس صورت میں فرمایا گیا کہ اب حکم ہے اہل کتاب سے بھی جنگ کرنے کا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ جنگ کیجئے ان لوگوں سے لا یؤمنون باللہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر جو بھی نہیں لاتے چاہے مشرق ہوں چاہے کتاب ولا بالیوم الاخر اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے آپ کے مشرق تو لاتے تھے کیا لاتے تھے وہ حضرت عزیر کو بھی اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا یہاں کہاں ایمان تھا ولا يحرمون اور جو حرام نہیں سمجھتے ہیں اس چیز کو حرم اللہ جس کو اللہ نے حرام کیا و رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حرام ہونا بیان فرمایا ولا یتی اور جو دین نہیں سمجھتے ہیں دین الحق حق کے دین کو سچ کے دین کو یہ جتنے لوگ ان سے جنگ کیجئے لیکن جب یہ تصور آتا تھا نا کہ جو اللہ کو نہیں مانتے آخرت کو نہیں مانتے تو ذہن میں فوراً آتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں مشرق لوگ اہل کتاب تو مانتے ہیں یار اللہ کو آخرت کو تو مانتے ہی مانتے ہیں ہیں کہ آخرت ہے فرمایا نہیں مانتے ہیں جیسا ماننا چاہیے آخرت کو کیا مانتے ہیں یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں گے جنت میں عیسائی سمجھتے ہیں ہم جائیں گے جنت میں یہ آخرت کو ماننا ہوا من اللہ دینا فرمایا ان لوگوں میں سے بھی ہیں اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی کون ہے یہ کہ جو آخرت کو نہیں مانتے اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے ہیں اپنی طرف سے حلال اور حرام کے قائدے گٹتے ہیں ان کے ساتھ بھی جنگ کرو مگر مشرقین کو تو پورے جزیرت العرب سے بھگاؤ تو ان کو کیا کرو حتی یوت الجا دن و وهم صاغرون حتی تب تک جنگ کرو یہاں تک کہ یوتو تو دیں وہ جزیہ آئین جزیا دن ہاتھ سے وہ ساغیر اس حال میں کہ وہ ذلیل ہو رہے یہ پڑھے لکھے تھے ان کی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی مگر انہوں نے میرے نبی کو نہیں مانا چلیے اہل کتاب تھے اور حضور کے خاندان کے نہیں قرآن کی زبان والے براہ راست نہیں اس لیے ان کو چھوٹ دی جا رہی ہے کہ ان کو جزیرت العرب سے ابھی نہ نکالا جائے ہاں ان سے جزیہ لیا جائے کس کو کہتے ہیں جزیہ جب آپ کی حکومت ہو اور آپ سیکورٹی سب کو دیں تو ایمان والوں سے زکوٰۃ لیں گے فطرہ لیں گے تو جو غیر ایمان والے ہیں اور وہ آپ کی حکومت میں رہتے ہیں ان کی جان اور مال اور عزت و آبرو کی حفاظت آپ کے ذمے ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے وہ جزیہ دیں گے لیکن کتنی جزیہ دیں گے وہ عورتوں سے نہیں لیا جائے گا بچوں سے نہیں لیا جائے گا بڈھوں سے نہیں لیا جائے گا مزدوروں سے نہیں لیا جائے گا اور مذہبی پیشوا جو مندروں میں رہتے ہیں گرجا گھروں میں رہتے ہیں ان سے نہیں لیا جائے گا یہ پانچ طبقے نکال دیے کن سے لیا جائے گا صرف جوانوں سے اور جوانوں میں سے بھی کون جو فوج میں بھرتی ہونا چاہے اور مناسب بھی ہو ان سے بھی نہیں لیا جائے گا ہاں جو گھر میں بیٹھے ہوئے کمانے والے ہوں بے کمانے والے نہیں ان سے لیا جائے گا اور ان کو تین طبقوں میں بانٹا جائے گا جو بڑے مالدار ہیں ان سے اور کتنا لیا جائے گا بہت تھوڑا جی چند سو روپے بہت تھوڑا ہیں اڑتالیس درہم اور چوبیس درہم اور بارہ درہم اور جن سے اڑتالیس درہم لیا جائے گا ان کو بھی تین مرتبہ بانٹ کر کے سال میں اڑتالیس درہم اڑتالیس درہم کتنے ہوتے ہیں دس درہم سمجھو ڈھائی تولہ ہو جاتا ہے تو اڑتالیس درہم کتنے ہو گئے کوئی ساڑھے چار تولہ ساڑھے چار تولہ چاندی کتنے ہوتے چلو پانچ تولا ہے کچھ اور لگا لو اور دس تولا مان لیتے ہیں تو دس تولہ چاندی پورے سال ان سے ٹیکس لیا جائے گا اس کو پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے مسلمان ٹیکس لیتے ہیں اور وہ بھول گئے ہیں وہ میں نے سنا تھا اعلیٰ ہیں اعلیٰ سیار آتی نا غریب الا بینا غریب اعلی غریب ہماری سڑکوں پر ٹیکس ہمارے گھروں پر ٹیکس ہماری گاڑیوں پر ٹیکس ہماری انکم کے اوپر ٹیکس ٹیکس ٹیکس ایسا لگتا ہے ٹیکس یہ باقی کچھ ہے ہی نہیں اور آمدنی پر ٹیکس اور تجارت پر ٹیکس اور تجارت پر جو ٹیکس ہے اس کو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نوز باللہ ایسی کمائی ہے جیسا کوئی آدمی بھینسا رکھ لے اور لوگوں سے کہے کہ جو گائے کو لائے گا بھینس کو لائے گا ہمارے کوئی بھینس کو لائے گا ہمارے بھینسے کے پاس تو اس سے ہم اتنے پیسے وصول کریں گے یہی ہماری کمائی ہے فرمایا میں کسا یہ تو بہت گدی کمائی ہے چنگی کی کمائی کیا کوئی آدمی بےچارا اپنا سامان خرید کے لا رہا راستے میں بیٹھ گیا پہلے مجھے اتنے پیسے دے تب جانے دوں گا مال آ کے ساری چیزوں پر ٹیکس وہ بھول گئے لیکن یہ ایک ٹیکس یاد رہ گیا ہاتھ سے دیں اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ تم پر یہ اس لیے لگایا گیا کہ تمہاری کھوپڑی کیوں نہیں درست ہوتی تم کیوں نہیں سمجھتے یہ اللہ کا دین سچا ہے تاکہ تم یہ دو تمہیں اپنی ذلت کا احساس ہو پڑھیں آگے کہ تھک گئے پڑھیں ماشاءاللہ الحمدللہ اہل کتاب کے ساتھ اب جنگ کے لیے کہا جا رہا ہے اور میں اس کا مقدمہ سنا چکا یہ چھڑی کیسے جنگ ویسے تو ترتیب ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے ہیں تو اہل کتاب کے لیے بھی ہیں روم اور ایران کے لیے بھی ہیں لیکن حالات کیا پیش آئے تھے مدینہ میں ایک شخص تھا جو پہلے مشرق تھا بعد میں اس نے یہودیت اختیار کی اور عیسائیت کے بھی کچھ چیزیں اختیار کی دونوں کا مرغوبہ بنایا اس کا نام تھا وہ عامر الراہب اور وہ مدینہ کا سب سے بڑا پیر کا بنا ہوا جب آپ تشریف لائے تو اس کا چراغ سورج کے سامنے مانگ ہو گیا اس کے پیٹ میں مروڑے پڑے مسلمانوں کے خلاف صدشی کی بات نہیں بنی جتنے مشرقین عرب نے جنگیں کی ہر جنگ کے پیچھے اس کی سازش ہوتی تھی یہاں تک کہ خیبر کے یہودیوں نے جنگ کی ان کو بھی اسی نے بھڑکایا آخر جب سارے شکست کھا گئے تو یہ بھاگتا بھاگتا رومن امپائر میں رومی بادشاہ کے پاس پہنچا اس کے آگے رویا دھویا اس نے کہا بیڑا غرق ہو گیا سب جگہ چھا گئے ہیں وہ لوگ اب آپ ہی اس سے کچھ نمٹ سکتے اور کوئی نہیں اس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے کہا آپ کے لیے میرے کانوں نے سنا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم رومیوں سے ان کی کرسیاں چھین کر رہیں گے وہ کہہ رہے تھے کہ روم کی زمین کو ہمارے گھوڑے پامال کریں گے ایرانیوں پر بھی قبضہ کریں گے آپ کی بھی خیر نہیں ہے نمبر آپ کا بھی آنے والا ہے نے کہا اچھا اس نے اپنے سیکورٹی اپنے لوگ بھیجے کہ تحقیق کرو لوگ انہیں کہا بالکل ایک زبردست طاقت ابھر رہی ہے اس نے کہا کہ ایرانیوں کو تو ہم نے شکست دے دی اکیلے دنیا کے تھانے دار اب یہ کون سی طاقت ابھر رہی ہے اس نے اپنے جو اس کا گورنر ہوتا تھا شام میں اس کو حکم دیا یہ شام سیریا سب انہی کے پاس تھا اس وقت میں ہرقل اس نے کہا کہ تیاری کرو مدینے پر چڑھائی کرنے کی اور اس نے یہاں کے رفتانی قبائل جو عربی بولتے تھے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا مگر تھے وہ بھی عیسائی ان کو بھی شامل کیا ایک لشکر جرار تیار کیا مشہور یہ ہے کہ ایک لاکھ ریگولر آرمی تھی اور ایک لاکھ قبائل تیار ہوئے دو لاکھ کی آرمی تیار ہوئی آج صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور یہ مدینے سے تقریباً کوئی اس دور کے راستے کے لحاظ سے نو سو کلومیٹر کی دوری پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن نو سو کلومیٹر دور بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیا پلٹا کھا رہے ہیں آپ کو جیسے اطلاع ملی آپ نے فرمایا صحابہ کو تیاری کرو اور عام اعلان ہوا تیاری کا اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوتی تھی ان کو بتایا نہیں جاتا تھا کہ کہاں کرنی ہے اس مرتبہ صاف اعلان ہے فلاں جگہ جانا ہے لیکن آزمائش بڑی سخت تھی حالات ویسے تھے نہیں وہ تو اگلے رکوع کے اندر آئیں گے وہیں عرض کریں گے کہ حالات کیسے تھے لیکن یہاں ایک دوسرا اشکال تھا دوسرا اشکال کیا آج تک دنیا سمجھتی تھی مسلمانوں کو اور یہودیوں کو اور عیسائیوں کا کہ یہ دونوں قریب قریب سوچ کے لوگ ہیں اس لیے کہ یہ بھی نبیوں کو مانتے ہیں وہ بھی نبیوں کو مانتے ہیں یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں یہ بھی ایک کہتے ہیں وہ بھی ایک کہتے ہیں یہ بھی آخرت کو مانتے ہیں وہ بھی آخرت کو مانتے ہیں اب جب کہا گیا کہ عیسائیوں سے ٹکرا جاؤ تو لوگ سوچتے تھے کہ یہ کیا مسئلہ ہے ان سے کیوں ٹکرائیں یہ تو ایمان والے ہیں اچھے لوگ ہیں اس رکوع کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ جن کو تم سمجھ رہے ہو کہ ایمان والے ہیں اور ان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے یہ کس طرح کے لوگ ہیں سوچو تو صحیح وقالت اليهود عزير ابن اللہ اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے وقالت النصارى المسيح ابن اللہ اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسی علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یہ دیکھو ان کی توحید کا حال جو اللہ کا بیٹا مانے کسی کو وہ توحید والا ہوتا ہے وہ مواحد ہوتا ہے وہ اللہ کا ماننے والا ہے وہ جو اوپر فرمایا تھا جو اللہ کو نہیں مانتے یہ دیکھو نہیں مانا اللہ کو ذالک قولهم بافواہہم اور یہ بات ہے ان کے منہ کی الذین اللہ من قبل یظاہرون یہ نقل اتارتے ہیں ریس کرتے ہیں ان لوگوں کی بات کی جنہوں نے کفر کیا تھا ان سے پہلے پہلے جیسے لوگ کافر ہوئے انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا یہ بھی اسی طرح شرک کر رہے ہیں نام بدل کر کے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں یا ان سے پہلے مشرقین تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے انہوں نے اپنے بزرگوں کو اللہ کا بیٹا بنانا شروع کر دیا قاتلہم اللہ اللہ ان کے ساتھ جنگ کرے لفظی مانا لیکن یہ بدعا والا جملہ ہے اللہ ان کو غارت کرے انا یو فکون کدھر پھیرے جا رہے ہیں کدھر گھمائے جا رہے ہیں جب مان گئے تھے اللہ کو ہے اب کہاں گھوم رہے ہیں اس کے ساتھ کیسے شرک کر رہے ہیں اور صرف اللہ کا بیٹا ہی نہیں مانتے اور سنو اتخذوا احبارہم و بنا لیا ہے انہوں نے اپنے علماء کو ورحبانہم اور اپنے درویشوں کو اپنے بزرگوں کو احبار کہتے ہیں جو علم میں ماہر ہو اور رحبان کہتے تھے جو عبادت گزار زبردست ہو ان دونوں طبقوں کو انہوں نے بنایا ہے ارباب دون اللہ اللہ کے سوا رب کہ جو وہ کہتے ہیں بس ان کی بات مانتے چلے جاتے ہیں پیچھے اور دین کو ان کے ہاتھ میں بازیچے اطفال بنا رکھا ہے وہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح گھماتے رہتے ہیں والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے رب مان رکھا ہے اوپر کہا تھا اللہ کا بیٹا تو رب کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم وہی پالنے والا ہے وہی روزی دینے والا ہے وہی زندگی کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا حالانکہ ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اسی بات کا کہ وہ صرف عبادت کریں ایک ہی خدا کی لِيَعْبُدُوا وَعِبَادَتْ عبادت کریں وَاحِدًا واحدہ بس ایک خدا کی یہ ان کو حکم تھا تورات میں انجیل میں کہاں گئی تورات کہاں گئی انجیل کہاں ان کا ایمان رہا کتاب پر کہاں ان کا ایمان رہا اللہ پر نہ اللہ پر نہ کتاب پر نہ نبی پر لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اس کے بس وہی ہے سبحانہ و پاک ہم یشرکون ان چیزوں سے جن کو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کوئی اپنے درویشوں کو اور کوئی اپنے مولویوں کو اور کوئی انبیاء کرام کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے سب کے سب سے اللہ بلند و بالا ہے جن کو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ پاک ہے ان سے اکیلا ہے لیکن یہ علماء کو اور عابدگوں کو عبادت گزاروں کو کیسے اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے کیسا رب مانتے تھے حضرت عدی ابن حاتب سے سنیے گا مسلم شریف کی روایت ہے عدی حاتب تائی کے بیٹے جن کے باپ بہت سخی تھے یہ پہلے مشرق تھے پھر عیسائی بن گئے اور مسلمانوں سے کافی دیر تک کتراتے رہے اور جب ان کے قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی تو انہوں نے بھی جنگ کی لیکن جب قبیلہ شکست کھا گیا تو یہ بھی کھا کے بھاگ گئے لیکن یاد ہوگا کہ ان کی بہن گرفتار ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے سارے قافلے کو چھوڑا گیا تھا جب یہ سارے چھوٹے واپس گئے تو بہن نے اپنے بھائی کو مسلمانوں کے اخلاق بتائے اللہ نے ان کو شرح صدر عطا کیا یہ خود مدینہ آئے ایمان قبول کر لیا جب یہ آئے تو انہوں نے سنی عدی ابن حاتب نے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے عرض کیا اللہ کے حبیب میں تو خود عیسائیوں کا مولوی بھی رہا ہوں ان کا رحبان بھی رہا ہوں مگر مجھے نہیں محسوس ہوا کہ وہ ہمیں وہ اپنے مولویوں کو اور درویشوں کو اور عبادت گزاروں کو خدا سمجھتے ہوں رب سمجھتے ہوں ایسا تو میں نے نہیں محسوس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ کہتے ہیں حلال تو لوگ کہہ دیتے ہیں حلال چاہے اللہ نے وہ حرام کر رکھی ہو اور اگر وہ کوئی چیز کہتے ہیں حرام چاہے اللہ نے حلال کر رکھی ہو تو یہ اس کو مانتے اور اللہ کی نہیں مانتے ایسی بات ہے کہ نہیں انہوں نے کہا یہ بات تو ہے فرمایا یہ بھی تو رب ماننا ہے اور اس کے علاوہ جو مزید چڑھاوے وغیرہ ہیں وہ تو الگ رہے یہ ساری سازشیں ساری دنیا کے لوگ کس لیے کرتے تھے کوئی بیٹا مانتا ہے کوئی رب مانتا ہے کوئی درویشوں اور مولویوں کو خدا کے برابر سمجھتا ہے اور یہ عیسائی اور وہ پھر مشرق اور یہودی یہ سارے کے سارے کیا چاہتے کیا ہیں ان کے ساتھ جنگ کیوں ہو رہی ہے ان کا کیا منصوبہ ہے یوریدون نور اللہ یہ سب کے سب چاہتے ہیں مل کر بجھا دے نور اللہ ہی اللہ کی روشنی کو اور یہاں اللہ کی روشنی سے مراد اللہ کا دین اکثر جگہ کتاب ہوتی ہے دو مقام پر میں نے کہا تھا دین ایک یہاں پر دین ہے دین ہی کتاب اور کتابی دین ہے اللہ کے دین کو بجھانا چاہتے ہیں بھی افواہہم اپنے منہ کی پھونکوں سے ویاب اللہ اور اللہ انکار کرتا ہے اللہ تم منورہ ہو مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر دے وہ چاہتے ہیں کہ یہ بجھ جائے اور اندھیرے کے پجاری اندھیرے میں رہیں لیکن کسی نے کہا نا کہ پروانہ بہت اچھا ہے دوسرے نے کہا دوسرے شاعر نے کہا خاک خاک اچھا ہے تم کہتے ہو کہ یہ آگ کے اوپر عاشق ہے شمع پر عاشق نہیں یہ اندھیرے کا پجاری ہے شمع جلتی ہے تو اس کے بجھانے میں لگ جاتا ہے مگر خود بھی جل جاتا ہے شمع کہاں بجھتی ہے اس سے یہی حال دنیا کے اندھیرے کے پجاریوں کا ہے جب ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے یہ سب کے سب اس پر چڑھائی کرتے ہیں اس کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے ولو کری حل کافرون اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو اور نور کو پورا کرنے کا مطلب آگے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو غالب کر دے اور پوری دنیا یہ تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہو جائے کہ اللہ کا دین بس یہی دین ہے کبھی کبھی بندے سے کوئی بات نکل جاتی ہے اخلاص سے وہ بڑی قبول ہوتی ہے مولانا ظفر علی خان سے اسی موقع پر اس آیت کو سامنے رکھ کر نکلا تھا نا نور خدا ہے کفر کی حرکت پسند زن پھونکوں سے یہ چراغ بچھایا نہ جائے گا کتنا مشہور ہوا مولانا ظفر علی کو لوگ بھول گئے مگر یہ شیر سب کو یاد ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وہی تو ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا ہدایت دے کر وہ دین الحق دی اور حق کا دین دے کر ہو تاکہ وہ اس دین کو غالب کر دے اعلی دین کلی سارے دینوں پر غالب کر دے سوچ کے اعتبار سے اور پریکٹیکل دنیا کے اندر بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غالب ہو گیا کری حل مشرقون اگرچہ مشرقوں کو کتنا ہی ناپسند ہو اصل غلبہ تو سوچ کا اور فکر کا اور دلیل کا اور قوت کا ہے اس کے لحاظ سے دین ہر دور میں غالب تھا غالب ہے غالب رہے گا اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا آج غالب ہے اتنا تو شاید پہلے بھی غالب نہ ہو کہ دنیا بھر جبکہ دیکھ رہی ہے کہ مسلمان بننے میں کتنے خطرات اور کتنی پریشانیاں مگر کتنی تیزی کے ساتھ اللہ کا دین پھیل رہا ہے لیکن دنیا میں طاقت کے اعتبار سے غالب آ جائے ایسا بھی ہو جائے گا وہ انشاءاللہ وہاں آئے گا سورہ صف میں وَأُخْرَا تُحِبُّونَهَا وہ دوسری چیز جس کو تم پسند کرتے وہ بنیادی نہیں ہے مگر وہ غلبہ بھی حاصل ہوگا جب اس کے تقاضے پورے کیے جائیں گے اس کا بھی وعدہ ہے اب بتایا گیا کہ جن کو انہوں نے خدا مانا جن کو انہوں نے رب مانا ان کا حال کیا ہے آسان لفظوں میں فرمایا یہ جیب کترے ہیں تم ان کو سمجھے ہوئے کہ بڑے پڑھے لکھے ہیں اور بڑے عبادت گزار ہیں ہاں، یہ تو پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں فرمایا یہ پہنچی ہوئی سرکاریں یہ جیب کترے ہیں دیکھو تو صحیح یا ایوہ الذین آمنوا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان من الاحبار بے شک بہت سارے احبار میں سے علماء میں سے اہل کتاب کے ورحبان اور بہت سارے تاریخ دنیا درویشوں میں سے اور بعد نے یوں بھی ترجمہ کیا کہ اخبار یہودیوں کے علماء اور روحبان عیسائیوں کے علماء دونوں کے دونوں کا کیا حال ہے لیا کلون اموال الناس کہ دونوں لوگوں کے مال کھا جاتے ہیں مال تو چور چکے بھی کھاتے ہیں مال تو ڈکیت بھی کھاتے ہیں تو پھر ان کو کیوں بیان کیا گیا یہ وہ طبقہ ہے کہ جن سے لوگوں کو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں ان سے امید ہوتی ہے کہ یہ بہن بیٹیوں کے بہو بیٹیوں کے رکھوالے اور ان کے محافظ ہوں گے ان سے امید ہوتی ہے کہ ان کے پاس امانت رکھی جائے یا امانت کے محافظ ہوں گے جب یہ طبقہ ہی لٹیرا بن جائے تو پھر قیامت ہی کا انتظار ہے اس طبقے سے امید ہے آج بھی لوگوں کو اس طب اسی طبقے سے امید ہے آپ دیکھ نہیں رہے کتنی نفرت پھیلائی گئی اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ شاء ایک لاکھ انسانوں کے بیچ میں آپ ایمان والی شکل کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اگر کسی آدمی کو کوئی مجبوری کی بات کے نہیں ہو پریشانی کے نہیں ہو چپکے سے آ کر آپ کے کان میں کہے گا کسی سے نہیں کہے گا اگر اس کو کہیں پیسے رکھنے ہو آپ کے پاس رکھے گا ادھار مانگنا ہو آپ سے مانگے گا اگر اس کو کوئی خیر کی امید ہوگی آپ سے امید ہوگی کسی دوسرے سے نہیں ہوگی یہ ہم نہیں کہتے ہیں یہ یہودی بھی کہتے ہیں عیسائی بھی کہتے ہیں پوری دنیا کے انسان کہتے ہیں اور میں نے کہا یہ اسلام کی بات باقی جو مذہبی لوگ ہیں ان سے بھی لوگوں کو امید تو یہی ہوتی ہے لیکن وہ اندر سے کتنے کی تحریک کہاں سے شروع ہوئی خدا بیزاری کی تحریک خدا ہے ہی نہیں کہتے تھے ہم نے زمین کے خدا کو مار دیا آسمان والے خدا کو دیکھیں گے اس کی بنیاد کہاں سے چلی زاران روس جو روس کے بادشاہ ہوتے تھے ان میں سے ایک زار کی بات ہے کہ اس کی صرف ایک بیٹی تھی بیٹا کوئی نہیں ہوا وہ پریشان ہوا کہ اس بیٹی کی کیسے تربیت کروں کیسے پرورش کروں کہ میرے بعد یہ حکومت سنبھال سکے اس کو کسی نے کہا کہ فلاں جگہ ایک پادری صاحب ہیں بہت پڑھے لکھے اور بہت نیک آدمی ہیں اور اس پادری کو لایا گیا اس بچی کا تعلیق بنا کر اس کی تربیت کرنے کے لیے پرورش کرنے کے لیے اور جب وہ اسی کے ساتھ خیانت کر بیٹھا تو اس نے قسم کھائی کہ دنیا میں جتنے گندے لوگ یہ مذہب کا نہ چونکہ روسی تو پہلے مذہبی تھے ہی نہیں وہ تو بےچارے دہریے قسم کے تھے ان پڑھ قسم کے لوگ ان کو نہیں معلوم تھا نہ ان کو اسلام کا پتہ نہ یہودیت کا نہ عیسائیت کا لیکن یہیں سے بیزار ہو کر کے وہاں مذہب بیزاری شروع ہوئی اگرچہ وہ بھی ان کے لیے تباہی کا سبب بنی لیا کنون اموال الناس یہ لوگوں کے مال کھا جاتے اور وہ کھاتے بھی کیسے ہیں کوئی طریقے سے کھاؤ بالباطل دھوکے سے مکاری سے فراڈ سے باطل طریقوں سے دھوکہ دے دے کر کے ہیں مجھے دے دے اتنے پیسے میں دعا کروں گا تیرے یہاں یوں ہی برکت ہو جائے گی یوں پیسے دے دے میرے پاس امانت چھوڑ دے پیسے کھا گیا وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنی کمپنی پر اعتماد ہوتا ہے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کا زیادہ خیال رکھتے ہیں کتنے برے بھی ہوں مگر اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کی یونین بنتی ہے تو مذہبی لوگوں کو بھی چاہیے نا کہ ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کریں بھائی اپنی ڈپارٹمنٹ کے لوگ تو بھی مذہبی میں بھی مذہبی یہ ایسے مذہبی ہیں کہ یسدون عن سبیل اللہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یہ اللہ کے راستے کی طرف لاتے نہیں مذہب کا کام تھا لانا یہ روکتے ہیں اسلام سے روکتے ہیں حالانکہ ان کو سب سے پہلے مسلمان ہونا چاہیے تھا بلکہ اپنے مذہب سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں کچھ خاص چیزیں انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں تو انہیں ٹوٹ کے بس اسی میں گھماتے رہتے ہیں انسانوں کو وہ لدین یا کن تو لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں پیسے بٹورتے ہیں کرتے کیا ہیں سونت چاندی جمع کرتے ہیں کہا اچھا جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں سنو اس کا نتیجہ کیا ہے والذین یکنزون الذهب وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں جو خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں چاہ سونے کو اور چاندی کو ولا ينفقونها اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں کس کو ہاں بعد نے کہا کہ سونے کو بھی اور چاندی کو بھی مگر ہاتھوں ضمیر زمین لوٹے گی کدھر الفا تھا چاندی کی طرف تو کہا کدھر اشارہ ہے کہا اس طرف اشارہ ہے کہ سونا اور چاندی دونوں جمع کرتے ہیں سونا تو قیمتی چیز ہے وہ کہاں خرچ کرتے چاندی بھی نہیں کرتے دمڑی دینے کے لیے بھی تیار نہیں چمڑی جائے دمڑی نہ جائے ولا ينفقون في سبيل الله اور خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں اس کا نتیجہ فبشرهم بعذاب علیم ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے کب ہوگا یہ عذاب یوم یحما علیہ فی نار جہنم جس دن تپایا جائے گا اس سونے چاندی کو آگ کے اوپر جہنم میں فتقوا بہا پھر پریس کیا جائے گا پھر داغا جائے گا اس کے ذریعے سے جباہم ان کی پیشانیوں کو وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو وظہورہم اور ان کے پیٹھوں کو یہ تین جگہوں کو کیوں داغا جائے گا کہتے ہیں کہ پیسے والے مال والا کنجوس مکھی چوس جب اس کے سامنے کوئی فقیر جاتا تھا ایک روپیہ اللہ کے نام پر دے دے سب سے پہلے اس کی پیشانی میں بل آتا تھا ہیں کماؤں میں یہ مفت خورے کو دے دوں اور پھر کیا کرتا ہے وہ پہلو موڑ کر کے چل دیتا ہے اور پھر پیٹھ دکھاتا ہے تو تینوں کو ترتیب سے داغا گیا ہاد داما کنز تم اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے خزانہ بنا کر رکھا تھا لے انفسی کم اپنے لیے فضو کم آپ تکنظون تو چکھو تم جو تم نے خزانہ بنا جس کو تم خزانہ بنایا کرتے تھے جمع کر کے رکھتے تھے مشرقین کی جو کچھ بھی کمزوریاں تھیں وہ بیان ہو چکی ہیں لیکن کچھ باتیں آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر چھوڑ دی جاتی ہیں کہ سن سن کر کے آدمی تھکتا بھی ہے اس کو بعد میں سن لینا ان کی ایک بات رہ گئی تھی اب یہ عیسائیوں کی تمہید ہو گئی کہ ان کے ساتھ جنگ کیوں کرنی ہے اس لیے کہ یہ تو مشرقوں سے کئی گنا آگے چلے گئے ہیں اس لیے ان سے جنگ کرنی ہے اب ان کی ایک بات رہ گئی تھی اس کو پھر واپس دوہرا دیا ان عدت عند اتنا شہرا کتاب اللہ ان عدت تشہور بے شک مہینوں کی گنتی ہے اللہ اللہ کے نزدیک اس نا اشرا بارہ مہینے ہے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے مطابق لوہے محفوظ کے مطابق یہ کب سے بارہ مہینہ ہے یوم خلق السماوات والارض جب سے اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو منہا باتھ حرم اس میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں یہ کون سی بات کہہ رہا ہے قرآن مہینے تو بارہ ہی ہوتے ہیں سب کے نزدیک ہیں وہ الگ بات ہے جگانے کے لیے کہتا ہوں کہ پچھلے دور میں نا سادے لوگ ہوتے تھے تو گنتی شمار کرتے تھے کیسے کنکریاں رکھ لیتے تھے کتنا کون سا مہینہ چل رہا ہے گن لیا بھی آٹھواں چل رہا ہے ساتواں چل رہا ہے بارہواں چل رہا ہے تاریخ بھی اسی طرح بتاتے تھے ایک پنڈت جی روز کی ایک کنکری ڈالتے تھے بوتل میں تو صبح اٹھ کے گن لیتے تھے بھائی بیس کنکریوں آج بیس تاریخ آج جیسا کوئی شرارتی بچہ اس نے ایک دن اکٹھی کنکریاں ڈال دی لوگ گئے پوچھنے پنڈت جی آج کیا تاریخ کہتے ستر تاریخ تو مہینہ تو بارہ ہی ہوتے ہیں پھر قرآن پاک کہنا کیا چاہتا ہے ایک زبردست ان کی جہالت کی نشاندہی کر رہا ہے ذالک الدین القیم یہ ہے درست دین فلا فیہن انفسکم مت ظلم کرو تم ان مہینوں میں اپنی جان پر یہ بارہ مہینے کا کیا مطلب تھا بارہ مہینے ہی تھے اور اس میں چار مہینے حرمت کے تھے تین مہینے حج کے لیے اور ایک مہینہ عمرہ کے لیے لیکن لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسا چکر چلایا تھا کہ مہینہ بارہ کا نہیں رہتا تھا کبھی گیارہ کا ہوتا تھا اور کبھی تیرہ کا ہو جاتا تھا اور جو مہینہ ادھر ہے وہ ادھر چلا جاتا تھا یعنی انگریزی مہینوں کے لحاظ سے یوں سمجھیے کہ کبھی جنوری پہنچ جاتا تھا دسمبر کی جگہ اور کبھی فروری پہنچ جاتا تھا جون کی جگہ اب آپ کو موٹے موٹے کپڑے لائے کہ فروری کا مہینہ پتہ چلا یہ جون میں آ چکا اس سال یہ کیسے کرتے تھے وہ اصل میں جو چار مہینے ان کے یہاں حرمت کے تھے تو جب جنگ کرتے کرتے اس مہینے کا نمبر آ جاتا تھا حرمت والے مہینے کا نمبر اور اس سارے حساب کو رکھنا ہوتا تھا پنڈتوں نے ان کے مذہبی کڑ پینچوں نے تو وہ کیا کرتے تھے کہ جو موٹے لوگ تھے وہ ان سے دوستیاں لگا لیتے تھے تو پنڈت جی کہتے تھے کہ آج کس مرتبہ ایسا ہوا کہ رمضان چلا گیا ہے آگے ذلحجہ کے مہینے میں اور ذلحجہ ادھر آ گیا ہے اور کبھی ادھر کا مہینہ ادھر گیا ادھر کا مہینہ ادھر گیا اس کی وجہ سے کبھی مہینے گھٹ جاتے تھے اور کبھی مہینے بڑھ جاتے تھے اور کبھی مہینہ ادھر سے ادھر محرم آ گیا کہاں رمضان کی جگہ رمضان چلا گیا محرم کی جگہ ایسا ہوتا رہا تو آپ کہیں گے کہ پھر آج جس کو ہم محرم اور سفر اور ربیع الاول کہہ رہے ہیں یہ ہیں بھی ویسے کہ نہیں ہیں جی ویسے ہی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج فرمایا نہ اگلے سال جس سال حضرت ابو بکر کو بھیجا اسی سال سے فرمایا کہ پروردگار کے کرم سے الزمان استداقت استدار کہی ہی زمانہ پلٹتے پلٹتے اپنے مدار پر آ گیا ہے آگے پیچھے کرتے رہتے تھے لیکن بدلتے بدلتے اب مہینے وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں تھے اب محرم کی جگہ محرم سفر کی جگہ سفر حج کے مہینے کی جگہ حج کا مہینہ رمضان کے مہینے کی جگہ رمضان کا مہینہ یہ جو مہینے گھٹاتے بڑھاتے تھے اس کا ایک طریقہ وہ آگے بتایا جا رہا اس کو کہتے تھے نسی اور نسی کے معنی پیچھے ہٹا دینا ملتوی کرنا کیسے جنگ ہو رہی ہے خطرناک جنگ ہوتے ہوتے اچانک رجب کا مہینہ آ گیا اور رجب کے مہینے میں جنگ بند تو اگر طاقت والا قبیلہ سمجھتا تھا کہ اگر ایک مہینے اور جنگ ہوئی تو ہم غالب آ جائیں گے تو وہ حساب کتاب رکھنے والوں کو پیسے دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اس سال کا جو رجب ہے وہ شوال میں چلا گیا ہے یا اگلے سال چلا گیا ہے جب اگلے سال جائے گا تو یہ مہینہ کتنے کا رہ گیا گیارہ مہینے کا ادھر سے ادھر کرتے رہتے تھے آگے پیچھے ان نمن نسیوں بے شک ملتوی کرنا مہینوں کو پیچھے ہٹانا زیادت کفر کے اندر اور زیادتی ہے پہلے ہی کفر اس کے اوپر اور یہ زیادتی الذین کفروا گمراہ کیا جاتا اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہلو نہ وہ حلال سمجھتے ہیں ایک سال اس مہینے کو اور حرام سمجھتے ہیں ایک سال اس مہینے کو پھر اوپر کی آیت دوبارہ پڑھی ہے ایک حصے کو میں نے چھوڑا اب نسی کا مطلب آپ سمجھے تو آپ کو پتا چلا کہ مہینے آگے پیچھے کیسے ہوتے تھے اور گھٹتے بڑھتے کیسے تھے اب پڑھیے تو درست دین ہے فلا فیہن انفسکم تو مت ظلم کرو تم ان مہینوں میں اپنے جان کے اوپر وقاتل المشرقین کافتا کما یقاتلونکم کافا اور جنگ کرو ایمان والوں شرک کرنے والوں سے کافتا سارے کے سارے مل کر کما یقاتلونکم کافہ جیسا کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں سارے کے سارے مل کر اور اس کا دوسرا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے وہ حال بنا دیں گے مشرقین سے اور جنگ کرو تم سارے مشرقین سے مشرقین عرب سے بھی کیا اور مشرقین اعظم سے بھی کرنا اور اہل کتاب نام کے وہ بھی مشرق ہیں ان سے بھی کرو یہودی اور عیسائی بھی مشرق ہیں ان سے بھی کرو کم آئی قاتل ہونا تم جیسا کہ وہ سب کے سب تم تم سب سے جنگ کرتے ہیں وہ تمہاری کوئی تفریق نہیں کرتے کہ مدنیوں سے کرو مکیوں سے نہ کرو مکیوں سے کرو مدنیوں سے نہ کرو تم کا کو تفریق کرتے ہو سب سے کرو اور والم متقین لیکن کامیابی کے لیے تقوی شرط ہے جان لو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہیں اس میں چار مہینے حرمت کے ہیں اور یہ آخر صورت نزلت فی القرآن ہے انزلت فی القرآن آخری صورت جو قرآن کریم میں نازل کی گئی صورت تو چار مہینے حرمت کے ہیں تو کیا اب بھی چار مہینوں کی حرمت ہے میں نے آپ سے عرض کیا کہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا کہ اب وہ حرمت تو باقی نہیں ہے البتہ بلا وجہ ہماری طرف سے جنگ چھیڑ دینا غیر مناسب ہے حرام نہیں غیر مناسب لیکن اگر چھیڑ دیں وہ تو ہماری طرف سے جواب دیا جائے گا انما النسیح بے شک نسی کرنا ملتوی کرنا مہینوں کو آگے پیچھے کرنا پیچھے ہٹانا کفر کے اندر زیادتی ہے یو به الذین کفروا گمراہ کیے جاتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا عاما حلال سمجھ لیتے ہیں وہ اس کو کس کو حلال سمجھ لیتے ہیں یہ نسی کرنے کو مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کو یا مہینوں کی حرمت کو جو ختم کر دیتے تھے اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں ایک سال اور حرام سمجھ لیتے ہیں ایک سال اس لیے تاکہ برابر کرنے وہ اس تعداد کو جو اللہ نے حرام کی مطلب وہ کہتے تھے کہ چار مہینے تو پورے کرنے ہیں نا چلو آپ رجب کو نہیں مانتے ہیں ہم شوال کو مان لیں گے چلو شوال کو نہیں مانتے ہیں اگلے سال کو رمضان کو مان لیں گے تو تعداد چار مہینے پوری ہو جائے گی تاکہ وہ پوری کر لیں اس تعداد کو جو اللہ نے حرام کی فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تو جس کو اللہ نے حرام کیا تھا حرمت والا بنایا تھا اس کو حلال کرتے تھے اور جس کو اللہ نے غیر حرمت والا بنایا تھا اس کو حرمت والا بنا لیتے تھے رجب کو کہہ دیا آگے گیا تو رجب کو حلال ہو گیا اس میں جنگ کرنا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا جنگ ہوتے ہوتے اچانک دیکھا کہ ایک بڑا قبیلہ تھا وہ ہار رہا ہے تو پنڈت جی فورن کہتے تھے جنگ بند کہا کیوں بند ابھی تو ربی الاول کا مہینہ آ رہا ہے کہا اس سال رجب کا مہینہ ربی الاول میں آ گیا اس لیے جنگ بند کر دو کیونکہ فلاں قبیلہ ہار جائے گا اس طرح آگے پیچھے کرتے تھے ویسے نسی کا معنی کیا گیا کہ پیچھے زیادہ کرتے تھے پیچھے پیچھے کرنا زین لهم سوء اعمالهم یہ کیا گورکھ دندہ تھا ان کا سوچے یہ کیا چکر چلاتے تھے کہا مشرقوں کا یہی تو کام ہوتا ہے شیطان ان کے برے کاموں کو انہیں خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے اور وہ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہم نے کیا کلاکاری دکھائی اس سال ادھر کو ادھر پھینکا ادھر سے ادھر لائے خوبصورت بنایا گیا تھا ان کے لیے ان کے اعمال کی برائی کو کون کرتا تھا خوبصورت شیطان واللہ لا دل القوم الفرین اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے کفر کرنے والے انکار کرنے والے لوگوں کو صدق الله مولانا العظيم وبلغنا نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين